اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر پانچ جوز فائیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراديتم به من بعد الفريضه ان اللہ علیم حکیمہ اور شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں مگر جن کے مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ اللہ نے یہ تم پر لکھ دیا ہے ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں بشرط یہ کہ تم اپنے مالوں کے یہ وز انہیں اپنے نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے پھر جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو اور مہر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی و بیشی کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ خوب علم والا خوب حکمت والا ہے اب جو ہم پیچھے آیت پڑھ رہے تھے رکو پڑھ رہے تھے اسی کا کنٹینیوشن اب یہاں پر آ رہا ہے کہ محرمات میں اور کون آتے ہیں کون سی عورتیں ہیں اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو شوہر والی عورتیں جن کے شوہر اب زندہ ہیں ان کے علاوہ باقی عورتوں کے ساتھ ان کے مہر ادا کر کے گواہوں کی موجودگی میں نکاح جائز ہے گواہ ہونے چاہیے ان کو مہر دینا ہے اب اس بات سے کئی ایک باتیں پتہ چلتی ہے پہلی بات حلال ان ہے بہت ساری عورتوں سے شادی کر سکتے لیکن حرام جو عورتیں ہیں جن سے شادی نہیں کی جاتی وہ ہے لمیٹیڈ لمیٹیڈ عورتیں تمہاری یہ یہ یہ نصفی رشتے دار ان میں سے یہ پھر ردات کی تو پھر یہ لمیٹیڈ ہے لیکن حلال ان لمیٹیڈ ہے پھر مہر کون دے گا مرد دیتا ہے ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں عورتوں سے جہیز مانگتے ہیں اور آج کل شادیاں بھی نہیں کرتے کہ یہ جہیز کم دے گی دیکھتے کہاں زیادہ ملتا ہے وہ لڑکی کو پسند کرتے بھلے وہ کیسی بھی دکھنے میں ہو وہ نہیں دیکھتے یا پھر اخلاق اچھے نہیں تو بھی کر لیتے ہیں کہ آگے فائدہ ہی فائدہ ہے دیندار ہے کیا نہیں کچھ نہیں اس کی خبر تو عورتوں سے جہیز نہیں لینا ہے بلکہ مرد اس کی جو مہر ہے وہ ادا کرے گا یاد رکھے جو نکاح ہے نکاح کرنا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہے نکاح کب ہوتا ہے نکاح کے کچھ شرط آپ کو پورے کرنے ہوں گے پہلی بات اس کا مہر دینا وہ آدمی اپنے استطاعت کے مطابق مہر دے گا پہلی بات مہر پھر دوسری شرط یہ ہے ایجاب و قبول لڑکی کو بھی پسند ہونا چاہیے لڑکے کو بھی پسند ہونا چاہیے لڑکی کو پوچھنا ضروری ہے تجھے وہ لڑکا پسند ہے یا نہیں جس سے شادی کرا رہے ہو اور لڑکے کو بھی پوچھنا چاہیے دونوں کو پوچھنا ہوگا دونوں اگر قبول کرتے ہیں تو ہی ہوگا ورنہ نکاح نہیں کیا جائے گا اگر لڑکی کہہ رہی کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے تو اس سے نکاح نہیں ہوگا اور آپ وسلم نے ایسے ایک صحابی کا نکاح فز کر دیا تھا کیونکہ زبردستی شادی کرائی گئی تھی دیکھیں عورت کا کیا یہ ہے مقام کیا عورت کی بھی حقوق کا خیال رکھا گیا ہے پھر تیسری چیز گواہ ہونا چاہیے چوری چپے اگر وہ شادی کرتا ہے کسے کیا پتا کس سے شادی کیا اور بعد میں پھر آگے یہ ہوتا ہے جو بھی پراپرٹی ہے اس کا بھی مسئلہ لوگ کہ اس سے شادی ہی نہیں کی ہوئی تھی تو گواہ ہونا چاہیے لیکن گواہ کیسا ہونا چاہیے کے عقل والا ہاں بالغ بھی ہونا چاہیے میچورڈ ہونا چاہیے چھوٹے بچے کو لے کے آ کے بولے کہ یہ گواہ ہے تو وہ نہیں چلے گا عقیل اور بالغ ہونا چاہیے چوتھی چیز لڑکی کا ولی ہونا چاہیے اگر لڑکی بھاگ کر شادی کر رہی ہے کسی کے ساتھ تو پھر وہ زنا میں آ جائے گا وہ شادی شادی نہیں ہے وہ زنا ہے زنا اس سے جو بچہ ہوگا وہ الزنا ہوگا اور وہ جو الزنا ہوگا بچہ اس کو پراپرٹی میں حصہ نہیں ملے گا یاد رکھے تو یہ ولی ہونا ضروری ہے اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے چاچا بھی دادا نانا اگر باپ نہیں ہے تو پھر ولی ہونا ضروری ہے ولی ایکسپٹ کریں پھر پانچویں چیز دائمی قبضہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے دائمی قبضہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ مہینے کے لیے دلہن بنا کے لاتے اور اس کے بعد طلاق دے دیتے جیسے شیو میں ہوتا ہے متا بولتے اس کو متا کانٹریکٹ رہتا ہے اتنے سال کی دلہن اتنے سال کا دلہا اور اس کے بعد طلاق دے دیتے یہ نہیں کمپلسری ہے دائمی قبضہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ رہنے کی یا حلالہ وغیرہ نہیں یہ بھی حرام ہے یہ نہیں ہونا چاہیے دائمی قبضہ ہونا چاہیے تو یہ پانچ شرائط ہے یہ پانچ شرائط کے ساتھ ہی شادی ہو سکتی ہے ورنہ نہیں اور یہ جو شادی ہے نکاح ہے اس کا مقصد کیا ہے کیوں نکاح کیا جاتا ہے مقصود اس کا حفاظت نفس ہے بدکاری سے بچنا ہے ورنہ زنا میں پڑ جائیں گے اس لیے شادی کی جاتی ہے اور نہ کہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے اس لیے نہیں کی جاتی ہے اور اس میں یہ بھی آیا ہے کہ مسافیات نہ ہو اور متخذاتی اخدان نہ ہو کیا مطلب ہے اس کا مسافیات یعنی کھلے زنا کرنے والی پروسٹیٹیوٹ نہ ہو کہ لوگوں کو کھلے عام بلائیں اپنے اڈے پہ جسے زنا کرنا آ جائے ایسی نہ ہو متخذات الاخدان چھپ کر زنا کرنے والی رکھیل نہ ہو کسی کی رکھیل بن کے نہیں آئے تو یہ ایسی اس طرح کی نہ ہو کھلے اور چھپے دونوں زنا کار نہ ہوں یہ پھر لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح جائز ہے مالک سے اجازت لے لونڈی پسند آئی اس سے شادی کر لے اگر کوئی لونڈی زنا کرے تو پھر اس سے آدھی سزا ملے گی یعنی جو آزاد عورت ہوتی ہے اس کو کتنی سزا ہے اسے سو کوڑے مارے جاتے تو اس کو پچاس مارے جائے گی پھر رکو نمبر پانچ ہے آیات نمبر ٹوینٹی سکس سے لے کے تھرٹی تھری تک جس میں لین دین میں درستگی اور گناہوں سے بچنے کی تلقین بھی کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں نیک لوگوں کے راستے پر چلانا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے سب نیک بنے ہر کوئی نیک بنے ہر کوئی جنت میں جائے اور خواہشات کے بندے چاہتے ہیں کہ تم کو سیدھے راستے سے ہٹا دے تم سیدھا راستہ چھوڑ دو یہ چاہتے خواہشات کے بندے اس لیے سے دوست وغیرہ نہیں بنائے جو بھٹکانے والے ہیں پھر آگے فرمایا کھلی کل انسان ادائیفہ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا بہت کمزور ہے پھر آگے فرمایا ایمان والو لوگوں کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپسی رضامندی سے تجارت ہو ناحق مال حرام ہے کھانا اور خودکشی نہ کرو آپ یہاں پر الگ الگ تفصیل ملے گی ایک تو خودکشی بھی آیا ہوا ہے اپنی نفسوں کو قتل نہ کرو تو خودکشی بھی کسی نے کہا کسی نے کہا کہ مسلمان مسلمان کو نہیں مارے کیونکہ مسلمان جو ہے وہ کافر کو صرف جنگ میں وغیرہ مار سکتا ہے نا تو یہ نہیں کرے لیکن بہت سارے علماء نے کہا اس کا مطلب ہے خودکشی نہ کریں خودکشی حرام ہے ایون جو مرسی کلنگ ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا مرسی کلنگ کے بہت زیادہ بیمار ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اس کو پوائزن وغیرہ دے کے کسی طرح اس کو مار دیا جائے تاکہ وہ آرام پائے یہ بھی آرام ہے مرسی کلنگ بھی آرام ہے اللہ کے قبضے میں نا ہر ایک کی جان جب تک فرشتے اس کی جان نہیں نکالتے تب تک اسے نہیں مارا جائے گا یعنی اسے مارنا مرسی کلنگ حرام ہے یاد رکھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو مار دیا جائے تو اس کی تکلیف کم ہوگی بلکہ حرام ہے یہ چیز کبھی کبھی خود ہی جو پیشنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پوائزن دے کے اس دنیا سے اٹھا لیا جائے یہ بھی حرام ہے اور اگر رشتے دار بھی کرے تو ان کی بھی پکڑ ہے کہ ان کو دیکھنا پڑ رہا ہے اتنا کون کرے گا چلے ان کو ماری ڈالتے ہوئے سے بھی کچھ کام کے نہیں ہے تو یہ حرام ہے اب یہاں پر خودکشی کی بات بیچ میں ہی کیوں آ گئی پچھلے آیا تو میں دیکھے بزنس کی بات ہو رہی ہے نکاح کے مسائل کی بات ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے حکمت یہ ہو واللہ عالم کہ پہلی بات بزنس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ بزنس میں جب لاس ہوتا ہے جب لوگ شیئر وغیرہ خریدتے یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ بالکل لاس ہو جاتا ہے تو کتنے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں تو وہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے دوسری حکمت علماء بتاتے کہ یہاں نکاح کے مسئلے میں درمیان میں خودکشی کی بات ہو سکتا ہے اس لیے آئی ہو کہ کبھی کبھی آدمی اتنا ٹینشن میں آتا ہے بیوی ستا رہی ستا رہی ستا رہی تو خودکشی کر دیتا ہے یا پھر عورت تنگ آتی ہے کہ دہیج کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمیں اتنا اتنا دے دے تم نے تمہارے باپ نے دیا ہی کیا ہے تو وہ پریشان ہو کے سوسائڈ کر لیتی ہیں کبھی کبھی تو سسرال والے مار دیتے تو یہاں پر یہ ہے کہ اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو خودکشی حرام ہے اور اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی چیز سے ہلاک کر دے وہ دوزک میں اسی چیز سے عذاب دیا جاتا رہے گا مثلا اگر کسی نے گلا گھوٹ لیا گلا گھوٹ کے مر گیا رسی لٹکائی اپنے آپ کو ختم کیا تو وہ جہنم میں اپنا گلا گھوٹتے رہے گا ایسے ہی کرتے رہے گا اور خودکشی یاد رکھے ہوئے کبیرہ گناہ میں سے بڑی گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے تو خودکشی کرنا حرام ہے ویسے بھی یہ دنیا کے جو طلبگار ہوتے ہیں نا ان کو لگتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے ایک دم پینک ہو جاتا ہے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور یہی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور خودکشی کرتے ہیں ایسا کرنے والا دوزک کا مستحق ہے اس کو دوزک ملے گی اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم معاف کر دیں گے اب یہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں بڑے گناہ ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ کبیرا گنا ہے کیا نہیں تو پانچ چیزیں اگر کسی چیز پہ کہی گئی ہو قرآن اور حدیث میں تو وہ بڑے گناہ میں آتی ہے کبیرا گناہ میں پہلی بات اگر ایمان کی نفی ہو کہا جائے کہ اگر یہ کام کرو گے تو ایمان نہیں رہے گا تو ایمان کی اگر نفی ہے کسی چیز میں یعنی کوئی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسا ایسا کرو گے تو ایمان نہیں رہے گا تو وہ کبیرا گناہ آئے گا دوسری بات آخرت کی وعید ہو کہ اگر یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے یہ بات ہو پھر تیسری چیز کسی گنا پہ حد جاری ہو کہ اگر زنا کیا تو کوڑے مارے جائے گی یا رجم کیا جائے گا تو یہ تیسری چیز ہو گئی حد کسی چیز پہ بتائی گئی ہو یہ وہ بھی کبیرہ گناہ ہے پھر چوتھی چیز کسی چیز پہ لانت کی گئی ہو یعنی ایسا کریں گے تو لانت ہے جیسے علم کو چھپائے تو لانت ہو جائے گی ویسے حدیث میں آتا ہے ایبروز بنائیں گے تو لانت ہے لانت کرتے فرشتے تو یہ لانت کی بات آئی یہ بھی کبیرہ گناہ میں آئے گا پھر پانچویں چیز اللہ کا غضب کہا گیا ہو کہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ غضبناک ناک ہوگا تم پہ غصہ ہوگا تو جتنی بھی چیزیں جیسے قتل کرنا ناحق قتل کرنا وغیرہ جو آتی ہیں اللہ کا غضب ہو جو مسلمان مسلمان کو مار دیتا ہے بنا وجہ تو یہ پانچ چیزیں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں کبیرا گناہ کبیرا گناہ سے بچو تو پھر تمہارے ساگیرہ گناہ معاف کر دیا جائے گا چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں کرتے ہوں پھر آگے فرمایا دوسروں پر حسد نہ کرو چلو کوڑو نہیں اس کو ملا ہے مجھے نہیں ملا صرف رشک جائز ہے کہ کوئی علم والا ہے بہت اللہ نے علم دیا ہے اور وہ اس کا یوٹیلائز بھی کر رہا ہے یوز کر رہا ہے دوسروں کو بتا رہا ہے تو رشک کر سکتے کہ اللہ تو نے اسے بھی دیا ہے تو مجھے بھی دے دے یا مال وغیرہ کسی کو دیا ہے تو اللہ تو اس کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے دے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس سے چھین لے کیا مجھے ہی دے دے اس کو کچھ نہیں دے اس طرح سے نہیں دعا کی جا سکتی یہ اللہ بھی نہیں ہے حسد نہ کرو اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو ابھی اللہ نے اس کو دیا ہے نا تو تم بھی بولو کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہے نا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں تو مجھے بھی دے سکتا ہے اللہ سے فضل مانگو دوسروں کو دیا ہے تم کو بھی دے گا اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے رہو جو بھی وعدے کرتے ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے بھی کبھی کبھی وعدے کرتے ہیں کہ میں اتنے بجے کال کروں گی یا میں اتنے بجے تمہارے گھر آ رہی ہوں اور وہ آتے ہی نہیں کال ہی نہیں کرتے چھوٹے چھوٹے بھی یاد رکھے پرومس کیے جاتے ہیں نا میں آپ سے بک شیئر کروں گی آن لائن کروں گی یہ کروں گی وہ کروں گی اور کرتے ہی نہیں کہ کئی بار ایک ہوتا ہے ایسی چیزیں نہیں کرو کیونکہ آہد پیمان کو پورا کرنے کہا گیا ہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو اللہ سے کیے ہوئے ہو یا پھر بندوں سے کیے ہوئے ہو سارے پورے کرو بلا شبہ اللہ تمہارا نگران کیا کر رہے ہو دل میں کیا ہے بول رہے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن نیت کیا ہے صرف انشاءاللہ بول کے ٹال دینا ہے اللہ سب جانتا ہے پھر رکو نمبر سکس ہے آیات نمبر تھرٹی فور سے لے کے فورٹی ٹو تک جس میں شوہر کا درجہ بتایا گیا ہے اور گھریلو معاملات کا فیصلہ اس کے بارے میں آتا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے قوام ہے جس سے عورتوں کو بہت برا لگتا ہے ہائے ان کو قوام کیوں بنایا گیا ہے برا نہیں مانے اللہ نے بنایا میں سربراہی یعنی چیف کا مقام مرد کو حاصل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دیے اب فضیلت دینے کی بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں کیوں اللہ نے دیے الگ الگ علماؤں نے یہ وجوہات بیان کی لیکن ہمیں تو اب اللہ عالم ہی کہنا چاہیے پہلے تو کچھ کہتے ہیں کہ عورتوں کی بہ نسبت جو مرد ہوتے وہ افضل اس لیے ہے کہ وہ طاقت کی وجہ سے جذبات کی وجہ سے اور دماغ کے بھی اعتبار سے جنرلی دیکھا جائے تو یہ چیزیں عورتوں میں زیادہ نہیں ہوتی مردوں میں ہوتی ہے طاقت بھی ہوتی ہے فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو کس کو بلاتے ہیں گھر کے ہی مرد کو بلاتے ہیں نا کیونکہ عورت ویسے بھی کمزور ہے اور وہ اس کے خرچ کو بھی اٹھاتا ہے اس کے ایکسپینسز کو بھی اس کی بھی ذمہ داری لیتا ہے اس لیے فضیلت دی ہوئی ہے اس میں عورتوں کی کوئی بے عزتی نہیں ہے یاد رکھیے اس کے آسانی کے لیے اس کا اچھا سوچا گیا اس کے بارے میں اب دیکھیے کوئی فوج ہوتی ہے اس کے کمانڈر کتنے ہوتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے نا ایک کمانڈر ہوتا ہے تو ایک کمانڈر کی وجہ سے سارے فوج کی بے عزتی ہوتی ہے کیا سب کو اگر کمانڈر بنا دیا جائے تو کیا ہوگا حل یہ صرف ایک تنظیم کے لیے ہے تاکہ صحیح نظام چل سکے زندگی کا تو برا نہیں مانے خرچہ پانی دے رہا ہے اسٹرانگ بھی ہیں اگر وہ شادی نہیں کرتا بیٹھے رہتے ہیں اپنے میکے میں اور ادھر بھی پھر بھابیا اگر ایسی مل جائے پھر ماں باپ بھی کبھی کبھی بولنا شروع کر دیتے ہیں وہ الگ بات پھر نیک بیویوں کی صفات بیان کی گئی آگے کہ نیک بیویاں شوہر کا احترام کرتی ہے رسپیکٹ کرتی ہیں اس کو گالی گلوچ نہیں کرتی اس سے بدتمیزی نہیں کرتی شوہر کے پیچھے اس کے غیر موجودگی میں اس کے مال کی بھی اور اس کے عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں وہ یہاں ماں نہیں اڑاتی بنا وجہ کہ شوہر نہیں چلے اڑا دے جو چاہے مرضی کریں سوچ سمجھ کے وہ خرچ کرتی ہیں اس کی عزت بھی کرتی ہے اس کی غیبتیں وغیرہ نہیں کرنا شروع کرتی وہ ایسا وہ ویسا ایسا نہیں کرتی اس کی عزت کرتی ہیں لیکن عورتیں اگر سرکشی کریں ایروگنٹ ہو جائے کچھ عورتوں کو دیکھاؤں گا کہ ذرا ہسبینڈ بات کرنے کی دیری کہاں مر گئے تم کیسی کیسی باتیں کرتے تو اگر ایروگنٹ ہو جائے بہت ایروگنٹ ہو گئی ہے بات کرنے کی تمیز نہیں جب دیکھو چیختی چلاتی ہے ہسبینڈ کے اوپر شوہر کے اوپر تو پھر کیا کرو جلدی چھوڑو نہیں اس کو پہلے تو نصیحت کرو پیار سے سمجھاؤ اس کو ایسی بھی عورتوں کو پیار سے سمجھاؤ نصیحت کرنے کا آگے ہے پھر بھی نہیں مانے تو کیا کرے اس کا بستر جدا کر لو الگ کر دو الگ روم میں الگ کمرے میں جا کے سو لو تاکہ اسے پتا چلے کہ وہ غلط کر رہی ہیں اور ضرورت ہو تو پھر ہلکی مار مارو ایسا نہیں کہ زور سے مار دے اس کو ہرٹ کر دے خون نکال دے اس طرح نے ہلکی مار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مار مارنے سے منع کیا اور خاص طور سے گالوں پر مارنے سے بھی منع کیا ہے تھپڑ مارتے ہیں نا وہ بھی منع کیا ہے ابن عباس نے کہا ہے کہ جیسے مسواک کی لکڑی سے مارا جاتا ہے نا کتنا لگے گا مسواک کی لکڑی سے مارنا ویسی ہلکی مار ماری جائے اس مار کا مقصد کیا ہے کہ بیوی کو احساس دلانا کہ وہ اپنے شوہر کے حق میں غلطی کر رہی ہے ایروگینٹ ہو گئی ہے غلطی کر رہی ہے اور شوہر کو اپنے بیوی کو صحیح کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کا بھی حق ہے تاکہ فیملی چلتی رہے کیونکہ جب طلاق ہوتی ہے تو کتنے اور مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں بچوں کے مسئلے الگ اور بچے نہیں بھی ہیں تو بھی گھر میں ماں باپ کے یہاں پھر سسرال میں افراتفری پھر بھی اگر معاملہ طے نہیں ہو رہا ہے پھر بھی وہ ایروگینٹ ہے بہت سرکش دکھا رہی ہے سیدھے ہونے کے لیے تیار نہیں تو پھر کیا کریں شوہر کے خاندان سے ایک آدمی دیکھے کہ وہ صحیح میں یہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ دونوں میں بن جائے ایسے اچھے آدمی کو لائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہی تیار رہے کہ چلے اس کی طلاق دلاتے ہیں اور پھر میرے رشتے میں سے کسی کو دے دیتے یا ایسا کچھ اس کا مقصد نہ ہو کوئی اچھا آدمی دیکھے ہو شوہر کے خاندان سے جو اصلاح کرنے کے قابل ہو تو اس کو لے کے آئیں اور بیوی کی طرف سے ایک آدمی ہو یعنی آربیٹر جو حکم ہوتا ہے دونوں کی طرف سے ایک ایک آدمی کو بلا لیں پھر دونوں اگر صلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو ان کی نیت درست ہے دونوں یعنی کچھ تفسیر میں آیا ہے کہ میاں اور بیوی یہ دونوں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم میں بن جائیں یا کسی نے کہا کہ حکم یعنی عورت کی طرف سے جو حکم آیا ہے اور آدمی کی طرف سے جو حکم آیا ہے دونوں اگر ان کی نیت درست ہے تو پھر کیا ہوگا اللہ ضرور ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا دونوں مل جائیں گے اور ایون جب طلاق کے مسئلے ہوتے ہیں اس وقت بیوی کو شوہر کے بارے میں یا شوہر کو بیوی کے بارے میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے جیسے شوہر کے پاس اس کے جا کے یہ بولے کہ دیکھو وہ تو کہتی ہے میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی حالانکہ وہ منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی حالانکہ جھوٹ بولنا گناہ ہے گناہ کا کام ہے لیکن بڑے فتنے اس کو بچانے کے خاطر یہاں پر الاؤ کیا گیا ہے کہ اس کو جھوٹ بول کے ملایا جا سکتا ہے بعد میں وہ دیکھے کیا ہم نے جھوٹ بولے تو یہاں پر الاؤ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی جھوٹ بول کے ان دونوں کو ملا دے کسی نہ کسی طرح صرف گھریلو مسائل مسئلے میں الجھے نہ رہو ابھی دیکھیں یہاں گھریلو مسائل چل رہے طلاق کے بعد الگ ہونے کے بعد یہ سب چل رہے ہیں میاں بیوی کے باتیں چل رہی لیکن آپ یہ کہا جائے اللہ کی عبادت کرو اس میں ہی الجھے نہیں رہو کہ نمازیں جا رہی ہے بس جھگڑے جھگڑے جھگڑے چل رہے گھر میں نہ نماز ہے نہ قرآن ہے اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین رشتے داروں یتیموں مسکینوں پڑوسیوں ساتھیوں مسافروں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو سب کے ساتھ اچھا رویہ رکھو اب ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں جو عورت ہو یا آدمی ہو وہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت بند کر دیتے ہیں ان کے ساتھ اچھا رہنا پسند نہیں کرتے ایون بچے بیچ میں کچھ بولنے آتے تو ان کو جھٹک کے بھیج دیتے تم جاؤ یہاں سے میں پریشان ہوں یہاں پر ایسا نہیں کرو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ فخر کرنے والے جو اچھے نہیں رہتے اکثر اوقات غرور اور فخر کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کو تکبر ہوتا ہے میں کہ اس سے خود سلام کروں یا اس سے بات کروں یہ فخر ہے فخر کو پسند نہیں کرتا یاد رکھے اللہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کرو حرام میں خرچ نہیں کرو بلکہ جو بتایا گیا ہے حلال چیزوں میں خرچ کرو نمائش نہ کرو دکھاوا نہیں کرو آج کا دیا ہوا کل کام آئے گا تم آج دے رہے ہو نا تو پھر تمہارے وہ کل کام آئے گا جو بھی کر رہے ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز وہ دیکھ لو گے وہاں پر پھر آگے فورٹی ون آیت میں یہ بتایا گیا ہے فقہ فیضا من کل امت بشہید وجئنا ناب اللہ الا شہیدا بس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے ایک گواہ ہر امت سے آئے گا اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنایا جائے گا اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا نبی سے پوچھا جائے گا تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہم سے بھی پوچھا جائے گا اس کی ایک حدیث بخاری میں آتی ہے یہ جو آیت میں نے ابھی بتائی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں سے قرآن سننا بہت اچھا لگتا تھا حالانکہ قرآن ان پہ نازل ہو رہا تھا نا تو عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ تو پھر میں نے عرض کیا یعنی عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں پڑھ کر سناؤ حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل کیا گیا ہے آپ پر نازل کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے بھی قرآن سنوں دیکھیں ہم بھی کب کسی سے سنتے کتنا اچھا لگتا ہے نا اس لیے ریسائٹیشن کبھی کبھی سنتے ہیں بہت سکون لگتا ہے قرآن سنو تو میں نے پھر سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی جو میں نے ابھی پڑھی نا فقۂ فضا جینا تو کیا ہوگا گواہ کو پیش کیا جائے گا اور آپ کو بھی ایز اے گواہ پیش کیا جائے گا اور جب میں اس آیت یعنی یہ آیت پر پہنچا یہ والی ابھی جو میں نے بتائی تو آپ نے فرمایا اب بس کرو بس کرو میں نے دیکھا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں لگاتار رو رہے پورے سے آنسو سے آنسو نکل رہے ہیں آپ سے اسلم ڈر کے مارے اتنا ان میں تقوا تھا کہ رونے لگے رونا لگاتار رو رہے رو رہے رو رہے آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے تمہارے اس لیے احتیاط سے کام لو آج غلط کام کرو گے تو تم کل پچھتاؤ گے ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے نا کہ اللہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا کیا کر رہے قرآن کے ساتھ جب چاہے کلاس اٹینڈ کرے جب چاہے چھوڑ رہے اپنی مرضی بھلے ہم دوسرے کاموں میں لگے ہیں نا بس ہو گیا اگر چھوڑے ہیں نا تو صرف قرآن کو چھوڑے دوسری تعلیمات چل رہی ایون دین کی بھی تعلیمات دوسری لے لیں گے فک کے بھی کلاس میں پہنچیں گے گرامر کے بھی پہنچیں گے تجوید کے بھی پہنچیں گے جو چھوڑے ہیں وہ قرآن کی تفسیر کو چھوڑے ہوئے ہیں بہرحال اللہ ہم سب کو استقامت دے توفیق دے کہ ہم کسی بھی حال میں اس کو آخری سانس تک نہ چھوڑیں آمین رکو نمبر سیون ہے آیات نمبر فورٹی تھری سے لے کے ففٹی تک جس میں نماز کے شرائط اور اہل کتاب سے بھی خطاب کیا گیا ہے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرو کہ تمہیں پتا ہی نہ چلے کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہو یعنی جب آپ نماز پڑھتے تو سوچنا چاہیے جی کیا پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ ہو کے جاتی ہیں اور ایک سورہ بھی پڑھ لیتے اچھا میں نے پڑھی کیا نہیں پڑھی کانسنٹریٹ کریں دھیان سے پڑھے کیا پڑھ رہے ہیں نشے کی حالت میں بتایا گیا تو ہم کتنی بار ایسے غفلت کرتے ہیں کئی خیالات آتے اچھا کل کیا بناؤں میں آج رات کو کیا کھانا بناؤں آج دوپہر میں کیا بناؤں یہی سب دماغ میں چلتے رہتا ہے جو چیز میں لگے ہوئے ہیں نا اسی چیز کو خیالات میں لاتے ہیں ہم اسی طرح جنابت کی حالت میں نماز نہ پڑھو کیونکہ نماز کی ادائیگی سے پہلے نہانا فرض ہے جنابت کی حالت میں غسل کر لو پھر نماز پڑھو ایک بار ایسے ہوا تھا آپ اسلم بھول گئے تھے غسل لینے کے لیے تو نماز میں ہی سب کھڑے یاد آیا گئے غسل کیے پھر آ گئے سب ویسے ہی کھڑے تھے تو جنابت کی حالت میں نماز نہیں غسل لینا ہوگا لیکن اگر تم بیمار ہو یا بیت الخلا سے واش روم سے ہو کر آئے ہو یا مباشرت کی ہو جنابت کی حالت میں ہو اور غسل کے لیے پانی نہ ملے ایسا بھی ہوتا ہے نا کبھی پانی چلا جاتا ہے بالکل پانی ختم ہی اچانک چلا جاتا ہے تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر لیا کرو اس میں غسل کی بھی ضرورت نہیں ہے اور وضو کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ پانی ہے ہی نہیں بالکل نہیں پینے کے لیے بھی نہیں موجود تو پھر کیا کرو تیمم کر لو اور تیمم کا طریقہ بھی سیکھ لینا آپ کو ملے گا جیسے نیت دل میں ہو پھر بسم اللہ کہے پھر وہ مٹی پہ ایک بار درب مارے پھر مٹی کو پھونک لے جھاڑ لیں پھر چہرے کا مسا پھر ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر اوپر سے ہاں رائٹ کو لیفٹ اور لیفٹ کو رائٹ پام جو ہوتے ہیں تو وہ سیکھ لینا تیمم کا طریقہ کیونکہ کبھی کبھی اتنی بیماری میں انسان چلا جاتا ہے بستر مرک پہ ہوتا ہے کہتا ہے کہ ہم نماز پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے کیونکہ ہماری وضو نہیں یہاں ہماری جو گندگی ہے اس کی وجہ سے تو ان کو تیمم کرا لیا کرو اگر ہو سکے تو گھر والے ان کو وضو کرائیں نہیں اگر ہو رہا ہے تو پھر ان کے بازو میں مٹی رکھ دیں تاکہ وہ اس سے تیمم کر کے نماز کو نہ چھوڑے کسی بھی حال میں نماز چھوڑ نہیں سکتے تو ہیلپ کیا کرے ایسے لوگوں کی جو رشتے داروں میں ہوں یا اڑوس پڑوس جو بھی ہیں ان کو بتایا کرے یہ بات بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی زندگی بھر نماز پڑھ رہے ہوتے لیکن آخر میں بستر مرگ پہ رہتے اور نماز چھوڑ دیتے کیونکہ یہ بات پتہ ہی نہیں ان کو کہ تیمم سے بھی ان کی نماز ہو جائے گی اس کے بعد یہود و نصارہ کی گمراہی کے بارے میں مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ جس طرح تمہیں کتاب اللہ دی گئی ہے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی دی گئی تھی کتابیں دی گئی تھی تورات زبور انجیل یہ سب مگر وہ ہدایت سے پھر گئے تو تم نہیں پھرو ویسے نہیں کرنا ہے تم ان کے راستے پر چلنے سے بچنا ایسا نہیں کرنا کہ قرآن کوئی چھوڑ دے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دے پڑھنا پڑھانا چھوڑ دے ایٹ لیسٹ پڑھا نہیں سکتے تو پڑھو تو صحیح اگر ٹیچر نہیں بن سکتے تو اسٹوڈنٹ بن کے رہو تاکہ بتا سکے کہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے تھے یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے ٹیچر بننا بہت سب کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی لیکن طالب علم تو بن سکتے ہیں نا ایٹ لیسٹ وہ تو بنے آگے مدینہ کے یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایسے بدبخت تھے زو مانے ڈبل مانے تکبرن الفاظ بول کر بدتمیزی کرتے جیسے کیا بولتے تھے سمے نہ آتا نہ بولنا تھا نا سمے نہ وہ آتا اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی تو کہتے تھے سمے نہ نہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی ٹھٹائی سے بولتے تھے پھر اور کیا کرتے تھے جیسے رائنا اس کا مطلب کیا ہمارا خیال کرو تو اب اس کو بدل کے رائنا اس کو کھینچ کے پڑھتے ہمارے چروائے ہیں ہمارے شیفرڈ اسی طرح اسما غیر مسمعین ایسا بولتے ہیں یعنی سنو سنو اے نبی تمہاری بات نہ سنی جائے اس طرح سے وہ یا تو چپکے سے لاسٹ والے ورڈ چپکے سے آہستہ سے بولتے یا تو ویسے بھی بولتے رہتے ہیں یہ بدتمیزی کرتے تھے مسلمانوں سے کہا گیا ایسے لفظوں کو سرے سے استعمال نہ کرو ایسے کرو ہی نہیں جس سے یہ زمانی نکلے مانیہ اہل کتاب ایمان لے آئے اور اپنے آپ کو درست کر لے اپنی اصلاح کر لے تو ان کے لیے بہتر ہے ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جائیں ان کو سزا ملنے والی یاد رکھیں اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر آیت نمبر فورٹی ایٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے اس لیے میں اس کو پڑھ کے سناتی ہوں ان اللہ لا و یک فرو فقد طرح اسمن عظیما کیا مطلب ہے بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا یعنی اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ وہ جسے چاہے گا بخش دے گا جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو تو یقیناً اس نے جھوٹ گڑا اور بڑا گنا کیا دو چیز کی جھوٹ بھی گڑا اور بڑا گنا کیا اب دیکھیں ون ہنڈریڈ سکسٹین آیت میں بھی اسی طرح کی آیت آئی ہوئی ہے یہ کیوں دو بار کیوں یہی سورہ میں ون ہنڈریڈ سکسٹین میں بھی آئی ہوئی ہے اور فورٹی ایٹ میں لیکن تھوڑا فرق ہے اس میں وہاں دل دلالم بعیدہ یہاں فقد افطرا اسم نظیمہ تو یہ جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں ایسا کیوں وہ ایک حکمت بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو پہلی مرتبہ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کس سے یہودیوں سے کیونکہ یہودی تھے وہ جان بوجھ کر شرک کرتے تھے انہیں پتہ تھا یہ شرک ہے وہ جان بوجھ کر کرتے تھے اور دوسری مرتبہ جو آیا ہے وہ مشرقین کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ مشرقین جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے شرک کر رہے تھے جاہل تھے نا علم ہی نہیں تھا اس لیے شرک کر رہے تھے تو یہ بات بتائی جا رہی کہ عالم اور جاہل کے گناہ میں فرق ہے اگر عالم شرک کرے شرک جیسی گناہ جان بوجھ کر کرے تو بہت بڑی خطرناک بیماری ہے یہ خطرناک بات ہے یہ کہ کوئی عالم یہ گناہ کرے تو وہ یہ حکمت بتاتا ہے کہ اسی سورج میں دو بار اسی طرح کی آیت کیوں آئی ہے شرک ناقابل معافی ہے یعنی یہ ناقابل معافی ہے کوئی بھی کتنا بھی نیک کام کرے صدقہ خیرات کرے نماز پانچ ٹائم پڑھے کوئی بھی نماز چھوٹتی نہیں ہے اس کی لیکن شرک کر رہا ہے تو اس سے کوئی فائدہ اس کے نیکیوں کا نہیں ملے گا بلکہ ہمیشہ کی جہنم اگر توبہ نہیں کر لے تو شرک بہت ہی بڑی بڑی کبیرہ گناہوں میں آتی ہے اللہ اسے کسی بھی حالت میں معاف نہیں کرے گا تو شرک سے بچو معلوم کرو کہ شرک ہے کیا چیز ہمارے یہ جو مسلمان ہے سو کارڈ بھی مسلم ہیں وہ شرک کو شرک سمجھتے ہی نہیں درگاہوں میں جا کے ماتا ٹیکتے اس سے مانگتے ہیں مردوں سے زندوں سے اور بولتے ہیں کہ ہم تھوڑی شرک کر رہے ہیں یا تو وہاں جا کے ایسی چیزیں کرتے جو شرکیاں ہوتی ہیں شرک سے بچو شرک سے اس کی کوئی معافی نہیں ہے یاد رکھو کتنا بھی تم اچھا کام کرو ملٹی پلائی بائی زیرو ہونے والا ہے لہٰذا شرک سے بچو پھر آگے فرمایا خود دعوے کرنے سے آدمی پاک نہیں بن جاتا خود اپنے آپ کو پاک سمجھتا ہے او میں دیکھو قرآن کی تفسیر کرا رہی ہوں میں قرآن پڑھ رہی ہوں پڑھا رہی ہوں یا میں سب سے بڑی عالمہ ہوں اپنے آپ کو عالمہ فادلہ پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں دوسروں کو کیا آتا ہے دوسروں نے تو ٹائٹل بھی نہیں لکھا ہوا ہے پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھو جیسے یہودیوں نے اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے سمجھے تھے نا ویسے اپنے آپ کو نہیں سمجھو پاک تو وہی ہے جسے اللہ پاک کرے اللہ دیکھے گا کتنے پاک ہیں وہ پھر رکو نمبر ایٹ ہے آیات نمبر ففٹی ون سے لے کے ففٹی نائن تک جس میں آخری فیصلے کا حق کس کو ہے اس کے بارے میں آتا ہے جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ جپت اور تاغوت اس پر ایمان لاتے ہیں جبت اور تاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اب جبت کی الگ الگ تفسیریں ملے گی لیکن میں چند ایک بتاتی ہوں کہ اس کی تفسیر کس طرح کی گئی ہے جبت کا کسی نے کہا کہ جادو وغیرہ جادو ٹونا جو کرتے ہیں نا جیسے یہود اور آج کے مسلمان سبھی کرتے بہت سارے لوگ کرتے ہیں غیر مسلم بھی کرتے ہیں تو جادو فارچون ٹیلنگ جو مستقبل کا حال بتاتے ایسا ہونے والا ہے ویسا ہونے والا ہے وہ والی چیزیں فالگیری جو نکالتے ہیں وہ تیر مار کے یا پھر جو طوطوں کے ذریعے کچھ نکال دیا چٹی نکال دی اچھا ایسا آگے یہ کرو یہ نہیں کرو فالگیری پھر تعویز گنڈے جو پہنتے ہیں تعویذیں پہنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی بچانے والا ہے تو یہ جبت میں آتا ہے تاغت میں کیا آتا ہے جسے باطل معبود ہے جو اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرتے ہیں کوئی بھی ہو وہ نبی ہی کیوں نہ ہو وہ باطل معبود یا پیر و مشائق جو ہے پیر بنائے ہوئے نا پیر بابا پھر سوشلزم جو ہے اس کو بھی تاغوت کہا گیا ہے جمہوریت جو ہے اس کو بھی تاغوت کہا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں جس پہ لانا چاہے اس پہ لاتے نہیں ہیں اور کافروں سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو یہی لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہے وہ پوچھتے تھے نا مشرق لوگ ان کو پتا تھا یہ کتاب والے اب ان سے جا کے یہودیوں سے جا کے پوچھتے تھے بتاؤ بتاؤ ہم زیادہ ہدایت والے کہ یہ جو مسلمان بنے ہوئے ہیں وہ ہدایت والے تو وہ کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ دیکھیں تم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو ان سے زیادہ تو تم ہو ان لوگوں پر اللہ کی لانت ہے ایسے لوگوں پر جو یہ باتیں کرتے ہیں اللہ بد دعا ڈال رہا ہے ان لوگوں پر آگے فرمایا ان بخیل کنجوس لوگوں کو اگر حکومت میں بھی کوئی حصہ ملے تو وہ لوگوں کو ایک کھجور کی گٹلی کے سوراخ کے برابر بھی کچھ نہ دے کھجور کی گٹلی کا سوراخ دیکھیے کتنا چھوٹا ہوتا ہے نکرا وہ تک لوگوں کو نہ دے اتنے کنجوس ہے یہ لوگ پھر آگے فرمایا مسلمانوں کو دن بہ دن عروج حاصل ہونے کی وجہ سے یہ حسد کرتے ہیں کیوں حسد ہے ان لوگوں کو کیوں مسلمانوں کو خنس بازیوں سے دیکھتے حسد کرتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کو دن بدن دن عروج حاصل ہو رہا تھا نا کتنے کنٹریز انہوں نے فتح کر لی تھی کافر کی آخرت میں جب جسموں کے خال گل جائیں گے جسموں کے خال ندی جت جلو دوں سوچے جسم ہے اس کی کھال جو ہے اسکین وہ جل رہی ہے جلنے کے بعد ذرا آپ کو کبھی چٹکا لگا ہوا توے وغیرہ پہ یا ایون اوون پہ کبھی ٹچ ہو گئے ہوں گے کیسے حال ہوتا ہے یہ تو جسموں کی پوری کی پوری کھال جل رہی ہے پگل رہی ہے گل رہی ہے کیسی تکلیف ہوگی ایسی تکلیف کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کھال جل رہی ہے تو ہم دوسری کھال بدل دیں گے یعنی ایک کھال جل گئی نکل گئی دوسری کھال تاکہ عذاب کا مزہ چکھے تو ایسا کیوں کیوں پتہ ہے آگ کا جو اثر ہوتا ہے فائر جو ہوتی ہے اس کا اثر گوشت کو نہیں ہوتا یعنی کسی کی اسکن جل گئی پوری طرح اس کو کتنی بھی آگ لگائے درد نہیں ہوگا اسے وہ محسوس ہی نہیں ہوگا یہ محسوس کس کو ہوتا ہے کھال کو اسکن کو محسوس ہوتا ہے وہ جلن اسی لیے ایک کھال جل کے پگل کے نکل گئی دوسری کھال دے دیے تاکہ مزہ چکے ایسے لوگ اور ایمان والے گنجان درختوں اور باغات کی گھنی چھاؤں میں آرام کر رہے ہوں گے یہ ایمان والوں کا حال ہوگا کہ انجوائے انجوائے کر رہے دنیا میں انجوائے کرنے نہیں ملا تھا نا ان کو ان کو کئی ایک چیزوں کا سامنا بھی کرنا پڑا اپنوں کے مقابلے میں بھی اور گھروں کے بھی مقابلے میں خود گھر والوں کے رشتہ داروں ان کے تانے سننا دیکھو یہ تو قرآن پڑھنا شروع کیے نا تو ایک بات ہم کو بتا رہی ہم مشکل میں پڑے ہوئے فزیکلی بھی ان کو تکلیف دی جا رہی ہے اور مینٹلی بھی تکلیف دی جا رہی ہے جب کام یہاں تھوڑا یہاں وہاں ہو جائے تو کوئی چیز اور نہیں بتائیں گے بولیں گے وہ قرآن کی کلاس لگائی ہے نا اس نے تو اس میں وہ زیادہ ٹائم لگا رہی ہے اس لیے دیکھیے گھر کو چھوڑ دیا اس نے بچوں پہ بھی دھیان نہیں دے رہی ہے دوسری چیزیں جب ہوتی ہیں تو کچھ نہیں بولتے لیکن صرف اسی پہ فوکس کرتے اسی پہ نظر ہوتی ہے ان کی قرآن کے اوپر کہ وہ چھوڑ دیں اس کو حالانکہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی کئی چیزیں وہ اگنور کر رہی تھی تب وہ دھیان میں نہیں آیا لیکن ابھی قرآن پڑھ رہے نا چلے کسی طرح یہ چھوڑ ہی دیں سب کو جمتا ہی نہیں یہ کوئی قرآن پڑھے ہدایت حاصل کریں اور ہم کو پھر بتانا شروع کر دیں آگے فرمایا ایمان والو اپنی امانتوں کی ادائیگی کرو امانت میں خیانت کرنا کس کی صفت ہے یہ منافق کی ہے نا تو امانتوں کی ادائیگی کرو اب اس آیت سے علماء نے کچھ استدلال لیا ہے استدلال کیا کیا ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کی تصویر نہ نکالی جائے کبھی کبھی چپکے سے لیتے ہیں نا کسی کی تصویر اور دوسروں کو بتاتے ہیں یا دوسروں کو فارورڈ کرتے ہیں تو یہ الاؤ نہیں ہے یا تو اس کی آواز ریکارڈ کر لیتے ہیں اور پھر وہ پبلش کر دیتے ہیں تو یہ الاؤ نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے کس کی تصویر لی جائے یا کس کی آواز کو بھی ریکارڈ کیا جائے اور اگر کر بھی لے تو اس کی اجازت کے بغیر پبلش نہیں کر سکتے دوسروں کو فارورڈ نہیں کر سکتے اس لیے کچھ کچھ علماء ہیں جو میل بھی ہیں یعنی مرد حضرات ہیں جو الاؤ نہیں کرتے ہیں اپنے جو لیکچرس ہوتے کہتے ہیں صرف آڈیو لے لیں میرا چہرہ نہیں لیں تو ایسے لوگوں کا آڈیو ہی صرف لیا جائے گا چہرہ نہیں کیونکہ انہوں نے یہ چیز کہی نا کہ نہیں مجھے نہیں پسند یہ چیز تو نہیں کرے ایسا اللہ اور اس کے رسول کا کہاں مانو جو بھی اللہ اور رسول نے کہا ہے اور اپنے حاکموں کی اب دیکھیے اس آیت میں بہت بہترین چیز آپ مارک کریں گے شاید کبھی غور کیے ہو یا نہیں کیے ہو لیکن اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اتی اللہ و اتی الرسول و اول العمر یعنی حاکم اول العمر کے ساتھ اتیو نہیں کہا گیا بلکہ اللہ اور رسول کے ساتھ اتی ہو یعنی ان کی اطاعت کرو کس کی اللہ اور رسول کے ساتھ آیا ہوا ہے اتیو یعنی اطاعت کس کی اللہ اور رسول کی لیکن حاکموں کے ساتھ اتیو کا لفظ نہیں آیا ہوا یہ ورڈ آیا ہوا نہیں کیونکہ حاکم کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی اس لیے صرف حاکم کے اولی لام کر کے آگے کچھ نہیں کہا گیا اوکے تو کبھی کبھی غور بھی کیا کرے قرآن میں لیکن کبھی کبھی انسان بھٹک جاتا ہے اس لیے عالموں کے ساتھ کنیکٹڈ رہے اور ان سے پوچھیں حاکموں کے اختلاف ہو جائے حاکموں کے درمیان جب اختلاف ہو جائے تو کیا کرو آخری فیصلہ کرنے والی آتھورٹی کون ہے اللہ اور رسول اس کی مانو دیکھے کہ قرآن اور حدیث میں کیا ہے ایون عالم بتا رہا ہے اور آپ کو ڈاؤٹ ہے تو پوچھے کہ پلیز کیا آپ ہمیں کوٹ کر کے بتا سکتے یا لنک شیئر کر سکتے کون سی حدیث میں آیا ہے کچھ ایسے تو ان سے پوچھے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو سچ میں اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں کہتے ہیں نا اللہ پہ رسول پہ بھی ہمیں ایمان ہے تو اس کی طرف ہی رجوع کرو قرآن اور حدیث کو دیکھو امام کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں دیکھو یہی سب سے بہتر صورت ہے کہ تم اللہ اور رسول کی طرف لوٹ جاؤ پھر رکو نمبر نائن ہے آیات نمبر سکسٹی سے لے کے سیونٹی تک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل کمپلیٹ اتباع کے بارے میں بتایا گیا ہے دل کے منافق ایمان کے جھوٹے دعوے کرنے والے اپنے مقدمات فیصلے کے لیے مخالفین اسلام کے سامنے پیش کرتے ہیں اب کیا ہوتا تھا منافق لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے بولتے ہم ایمان والے لیکن جب فیصلے کا وقت آتا ہے مقدمات کوئی رہتے ہیں تو جو اسلام کے خلاف لوگ ہوتے ہیں ان کو وکیل بنا لیتے ہیں کہ چلے ہمارا فیصلہ کریں میں نے ایک مثال پیچھے ہی دی جیسے عورتیں ہوتی ہے اس میں آپ بتائیں اسلام تو چھوڑے اسلام نے کیا بتایا تو یہ جو ہے وہ مخالفین اسلام کے پاس اپنے فیصلے لے جاتے ہیں آیات الہی کے مطابق فیصلہ کرانے سے ہچکچاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اپنے اخلاص کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا تو ارادہ بھلائی کا ہی تھا اور موافقت میل ملاپ کا ہی تھا ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا ہماری تو نیت خالص ہے خالی منہ سے بولتے منہ سے اللہ کو پتہ ہے ان کے دل کی بات جب کہ اللہ ان کے دلوں کی حال کو بخوبی جانتا ہے اس سے پتہ ہے باہر کیا ہے پھر آگے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس لیے ہوتی ہے یعنی کسی بھی نبی نبی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ان کے پہلے آ گئے تھے وہ نبی ہو ان کی آمد کیوں ہوتی کیوں وہ آتے ہیں اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اگر یہ لوگ غلطی کر کے ندامت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار فرماتے یعنی اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو منافق کیا کرتے تھے کسی اور کے پاس جا کے فتوے وغیرہ مانگتے تھے کہ ہمیں فتوا دے دیں تو اگر یہ لوگ یہ منافق لوگ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور آج ہمارے لیے قرآن اور حدیث سے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے پوچھتے اور ان سے فتویٰ مانگتے تو پھر کیا ہوتا اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار بھی کرتے اللہ سے معاف کر دے اس نے جو بھی کیا تھا اور لوگ خود دیکھتے کہ اللہ کس قدر رعوف الرحیم ہے اللہ بھی معاف کر دے گا آپ صلی اللہ وسلم نے دعا کی نا ان کے لیے کہ اللہ اسے معاف کر دے اس نے پہلے جو غلطی کی تھی لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ جو شان نزول یاد رکھیں یہ کب کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اب یہ آیت لے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھے یہاں قرآن میں آیا ہے قرآن کی آیت لے کے بھٹکا دیتے ہیں نا یہ بات اس وقت کے پس منظر میں کی گئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اس لیے اگر کوئی اس آیت کا سہارا لے کے یہ کہے کہ اللہ ہی نے کہا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا مانگیں گے تو قرآن کی اس آیت سے غلط تفسیر کر رہے ہیں شان نزول دے کے بیک گراؤنڈ اس لیے جاننا ضروری ہے کب نازل ہوئی آج ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تو قرآن اور حدیث اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے رب کی قسم ان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک یہ اپنے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ بنائے یہ دیکھیں کہ آپ وسلم نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا بنائے حکم بنائے نہ کہ اپنے اماموں کو یا کسی اور غیروں کو اور آپ کے فیصلوں کو بلا چوں وچرا تسلیم کرے کیوں اللہ نے ایسا کہا کیوں رسول نے ایسا کہا کیوں حدیث میں ایسی بات آئی ہوئی ہے کیوں قرآن میں ایسی بات آئی ہوئی ہے ہمیں تو حکمت اس میں لگتی نہیں کوئی ایسی بات نہیں کرے جو بھی فیصلہ آیا ہے ہمیں حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے سمے نہ واتا نہ کوئی کوشچن نہیں آپ کے فیصلے پر دل میں ہرگز کوئی تنگی محسوس نہ کرے جو بھی فیصلہ کرے اس کو مان لے یہ نہیں ہو کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں ہمیں حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی ہماری اتنی ذہانت نہیں ہے نا اللہ نے پیدا کیا نا اللہ کو پتا ہے کیوں ایسا کہا اور کیوں نہیں کہا ہماری عقل اتنی پہنچ ہی نہیں پاتی کیوں کہا ہے لاسٹ میں نظر آتا اچھا یہ ریزن تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ غلط ہوا لیکن دیکھیے ریزلٹ اچھا نکلا اور کبھی کبھی دکھتا بھی نہیں آخرت میں دکھے گا کہ جو ہوا تھا اچھے کے لیے ہوا تھا اس رکو کے آخر میں اعلان فرمایا گیا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کا حشر انبیاء صدیقین شہدا اور صالحین کے انعام یافتہ گروہ میں ہوگا ہم نے جب پڑھے تھے سورہ الفاتحہ میں انعام تعلیم تب میں نے کہا تھا کہ سورہ نسا میں وہ آیت آئی ہوئی ہے کہ انعام تعلیم کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا انعام یافتہ لوگ کون انبیاء ان کو دیکھو ان کے بارے میں پڑھو صدیقین شہدا صالحین یہ ہے گروہ جن پہ اللہ نے انعام کیا تھا اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جو میں تھوڑا سا بتانا چاہتی تھی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں مجھے بہت پیارے ہو تم بہت میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو اپنے اہل سے بھی اپنی اولاد سے بھی زیادہ تم پیارے ہو میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کو یاد کرتا ہوں جب بھی مجھے یاد آتی ہے تو میں صبر نہیں کر سکتا حتیٰ کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں کہ آپ کا دیدار کر لوں پیاروں سے ملنے دل ہوتا ہے نا ایسا لگتا ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں خاص طر سے دین کی وجہ سے ان کو ایک بار دیکھیں ان کو ملے بالکل ان کے ساتھ بیٹھے اٹھے ان کے ساتھ رہے مجھے یاد ہے جب میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہی تھی شروعات میں میں نے بحرین میں ہی پڑھا ہوا تھا آن گراؤنڈ ہم پڑھتے تھے تو ہماری جو ٹیچر تھی اتنی اچھی تفسیر کرتی تھی میں شروعات میں جو پڑھی اتنی امپریس ہو گئی میں دل میں ایسی سوچتی تھی کہ کاش ایسا چانس ملتا کہ ان کے گھر میں ہی رہوں اور ان کے ساتھ ہی رہوں اور ان کو دیکھوں کیا کرے کیا نہیں ان کے ساتھ ہر چیز پوچھوں جو بھی میرے ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر کروں ان کے ساتھ ہی رہوں جب اٹھے تب میں ان کے ساتھ اٹھوں جب سوئے ان کے ساتھ سوؤں ایسا میرا دل ہوتا تھا ایسا دل لگتا ہے کسی سے دل لگ جاتا ہے دین کے خاطر انسان کی محبت اور بڑھ جاتی ہے دین کے خاطر ہوتا ہے ایسا دنیا میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا بڑ نہیں کر سکتا اور میں آ جاتا ہوں آپ کو ملنے کے لیے اس دنیا میں تو آ رہا ہوں لیکن جب اپنی اور آپ کے موت کی یاد آتی ہے کہ آپ جانے والے ہیں نا ایک دن تو رخصت ہونے والے ہیں میں بھی جانے والا ہوں اب دیکھیں اس حدیث میں صحابہ کا عقیدہ دیکھے وہ بھی مانتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنے والی ہے اور آج خود مسلمان سو مسلمان کہتے کہ نہیں وہ زندہ ہے یہ ہے وہ ہے اور یہ جو غلط عقیدے کی وجہ سے انہوں نے کتنے شرک کیے ہوئے وہاں جا کے ہاتھ اٹھا کے ان کے پاس دعائیں مانگتے ہیں حالانکہ صحابہ صحابہ کا بھی عقیدہ ابھی تک آپ سے فوت نہیں ہوئے اور ان کو کہہ رہے جب آپ کی بھی موت آئے گی اس کو یاد کرتا ہوں یہ بھی ایک آپ دلیل دے سکتے اس حدیث کو اور بھی کئی ایک دلیلیں ہمارے پاس موجود ہے بہرحال تو کہتے جب مجھے میری بھی موت یاد آتی اور آپ کی بھی موت یاد آتی کہ آپ بھی جانے والے تو مجھے معلوم ہے کہ آپ تو جنت میں تشریف لے جائیں گے گارنٹیڈ ہاں آپ کو تو بتا دیا گیا دنیا میں اور آپ نبی ہیں آپ جنت میں جائیں گے اور وہ بھی لیولز ہوتے ہیں نا جنت کے اور وہاں آپ پھر امبیا کرام کے ساتھ رہیں گے ان کی رفاقت ہوگی ان کے ساتھ ہی رہیں گے یعنی امبیا امبیا کے ساتھ رہیں گے نا وہاں رہیں گے پھر میں بھی جنت میں جاؤں گا یعنی ان کا بھی یقین تھا کیونکہ وہ عمل کر رہے تھے تو ڈر اور ڈر کے ساتھ ساتھ ہمیں امید امید بھی بھی ہونی چاہیے انہیں تھی کہ وہ جنت میں جائیں گے صحابہ وہ امید لگائے تھے کہ میں بھی جنت میں داخل ہوگا اگر میں جنت میں داخل ہو گیا ابھی تو اندیشہ یہ ہے کہ شاید آپ کا دیدار میسر نہیں آئے گا کیونکہ ہنڈریڈ لیولس ہیں نا جنت کے بھی ایک لیول سے دوسرے لیول کو جانے کے لیے ایسا جیسے کہ زمین سے آسمان کو تم دیکھ رہے ہو تو پتہ نہیں ہماری ملاقات ہوگی کہ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنے تو خاموش ہو گئے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں تھا اس لیے جب بھی جواب نہیں معلوم ہو تو چپ بیٹھے کچھ بھی اپنی طرف سے بکے نہیں اوکے تو وہ خاموش ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا کیونکہ انہیں پتا نہیں تھا کیا ہاں ہونے والا ہے حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام آپ پر یہ آیت کریمہ نازل کی کہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں یہ لوگ ہیں یہ سب ساتھ ہوں گے انبیاء کے ساتھ کون ہوں گے صدیقین بھی شہدا بھی شہید جو ہوں گے سولین بھی تو یہ صحابہ جو ہے وہ سولین بھی میں بھی آتے نا سولین شہدا میں آتے ہیں تو یہ لوگ بھی ساتھ میں ہوں گے اور ان سے بہتر رفاقت دوستی کمپنی کس کی اور ہو سکتی ہے یہی تو بیسٹ فرینڈ ہے نا اور اچھے فرینڈ کون ہوتے ہیں جو دین کی طرف بلائیں نہ کہ بھٹکائیں اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ رکھ انبیاء کے ساتھ صدیقین شہدا اور صالین کے ساتھ آمین دنیا میں بھی ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کر آمین اور آخرت میں بھی آمین یا رب العالمین آگے رکو نمبر ٹین ہے آیات نمبر سیونٹی ون سے لے کے سیونٹی سکس تک جس میں راہ حق میں جنگ کرنے کے بارے میں ہے اور ساتھ ساتھ کمزوروں کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے فرمایا ایمان والوں مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو ہوشیار رہو یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ جنگ سے الگ رہتے ہیں اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو بچ گئے اب ہم جنگ میں نہیں گئے ہم بچ گئے اگر اہل ایمان کو کوئی کامیابی ہو تو حسرت میں پڑ جاتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے کیونکہ جب جنگیں ہوتی تھی تو پھر اس کے بعد اینڈ میں کیا ہوتا تھا جب فتح حاصل ہوتی تھی اس کے بعد ان کو غنیمت کا مال ملتا تھا تو حسرتیں کرنے لگتے کہ کاش ہم بھی جاتے پھر آگے فرمایا مظلوم کمزور اور بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے رہو کیا تمہیں ان کی چیخ و پکار سنائی نہیں دیتی تم تک نہیں پہنچ رہی ان کی چیخ کہ وہ اللہ سے غیبی مدد اور نصرت مدد کے لیے پکار رہے اللہ سے اللہ کی مدد مانگ رہے تم نہیں سن رہے ان کی آواز کو یہ مظلوم لوگوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے ایمان والے تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور کافر تاغوت اور تاغوتی طاقتوں کے راستے میں جنگ کرتے ہیں ان کا کچھ اور مقصد ہوتا ہے دنیا مقصد ہوتی ہے تم شیاطین کے مددگاروں سے جنگ کرو گھبراؤ نہیں کیونکہ شیطان کی چال بہت کمزور ہے پھر آگے رکو نمبر الیون آیات نمبر سیونٹی سیون سے لے کے ایٹی سیون تک جس میں منافقین کے حالات بتائے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ ایمان اور سلام کے جو تقاضے ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں منافقین کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک جنگ کا حکم نہیں ہوا تھا اس وقت تک وہ اپنی منافقت پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اور جنگ میں شرکت کے لیے بے قراری سے انتظار کر رہے تھے کہہ رہے تھے ہمیں کب اجازت دے اور ہم کب جنگ کریں اس وقت جب جنگ کی اجازت نہیں تھی اس وقت یہ بات کہہ رہے تھے لیکن جب جنگ کا حکم آ گیا تو جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اس سے بھی کئی بڑھ کر اسلام کے دشمنوں سے ڈرنے لگے حالانکہ موت تو اپنے مقررہ وقت پر ہی آ کے رہے گی جب لکھیے جس کی موت اسی وقت آئے گی آگے پیچھے نہیں ہوگی سیکنڈ میں بھی فرق نہیں ہوگا خواہ وہ مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہاں پر ان کو موت آ لے گی ان کی بے ایمانی کا حال یہ ہے کہ کامیابی کو اللہ کی طرف سے منسوب کرتے اگر کامیاب ہو جاتے تو کہتے کہ اللہ کی وجہ سے ہم کامیاب ہو گئے اور اگر ناکامی ہو جاتی ہے تو کہتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے انہوں نے یہ یہ غلطی کی اس لیے ہو گیا ہے اس طرح الزام لگاتے ہیں یہ لوگ حالانکہ خیر اور شر سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کی مرضی اللہ اس میں حکمت جانتا ہے کیوں ایسا آگے اللہ کا ارشاد ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے صرف قرآن کافی نہیں ہے ہر جگہ آپ دیکھیں گے کئی ایک جگہ آیا ہوا ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو اب رسول کی اطاعت کیسی ہوگی حدیثوں سے ہوگی نا حدیثوں کی بھی ہمیں ضرورت ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو ان کو چھوڑ دو وہ اللہ دیکھ لے گا ہمارا کام تو ہم کر رہے ہیں نا ہم بتا رہے کیا صحیح کیا غلط باقی ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ پھر آگے منافقین زبان سے تو اطاعت کا اقرار کرتے ہیں مگر راتوں کو اپنے گھروں میں مجلس سے جمع کر مخالفانہ سازشیں کرتے رہتے ہیں کچھ سازش کرتے مسلمانوں کے خلاف سامنے تو الگ رہتے ہیں کیونکہ منافقت ہے ہی نا ایسی کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ کسی اور کے ساتھ رہیں گے تو کچھ اور رہیں گے دیندار لوگوں کے ساتھ دیندار بن جاتے ہیں اور ایسے ویسوں کے ساتھ رہتے تو ویسے بننے لگتے ہیں یہ ہوتی ہے منافقت سامنے کچھ پیچھے کچھ تو جب گھر میں ہوتے ہیں تو اپنی سازش ایک بنانا شروع کرتے کہ ابھی ہم مسلمانوں کے خلاف یہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں پھر فرمایا کہ قرآن ہر انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس میں غور و فکر کرے تو غور و فکر کرنے کہا ہے ہم تو ٹرانسلیشن بھی ہم کو ترجمہ بھی نہیں معلوم تو غور و فکر کہاں سے آئے گا بیسک چیز بھی ہم نہیں کر پائے اگر بیچ میں سے کہیں سے ہم لے لیں کوئی بھی آیت اور پوچھے کہ اچھا اس کا معنی بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کو آتا ہے اور اللہ کہہ رہے غور و فکر کرو قرآن میں سمپل بیسک ہم نہیں جانتے ہیں تو غور و فکر پھر اس کا کیا کہنا تو اس لیے بیسک سے شروع کرے اور غور و فکر کرنا شروع کرے اس میں تفسیر وغیرہ جو اوتھینٹک تفسیریں ہیں خاص طور سے جو تحصیر القرآن ہے ماشاء اللہ اس میں بہت ریئرلی آپ کو ضعیف حدیثیں وغیرہ ملیں گی سیکنڈ تفسیر ابر کثیر ہے لیکن اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہوگی کہ کون سی ضعیف حدیثیں ہیں کون سی جو روایتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ اہل کتاب سے لی گئی ہے تو وہ آپ کو دیکھنا ہوگا قرآن پر غور و فکر کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتا وہ گویا قرآن کا مطالبہ پورا نہیں کر رہا ہے کیونکہ اللہ کہہ رہے غور و فکر کرو یہ صرف پڑھ رہے ابھی رمضان آ رہا ہے نا ابھی دیکھے کیسے پڑھتے اور پھر ایک دوسرے کو کال کر کے بتائیں گے تمہارے کتنی بار قرآن پورے ہوئے ہاں دکھاوا دکھاوا دکھاوا اس سے آگے اس سے آگے صرف فاسٹ فاسٹ پڑھنا ہی قرآن پڑھنا سمجھتے میرے چار بار پورے ہوئے رمضان میں میرے پانچ بار میرے چھ بار صرف یہی کمپٹیشن لگی ہوئی ہیں اور کچھ لوگ وہ بھی قرآن بھی پڑھتے نہیں ہیں رمضان میں وہ بھی توفیق نہیں ہوتی بہرحال تو غور و فکر کرنا شروع کرے جو شخص قرآن مجید پر غور کرے گا وہ معلوم کر لے گا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے اس میں آپ کو کئی ایک چیزیں دیکھے گی جو معجزہ ہے انشاءاللہ جب زندگی میں کبھی وقت ملا تو پھر اس پہ تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے ہم ایون گرامیٹیکل جو آئے ہوئے باتیں قرآن کے اندر وہی ایک بڑا معجزہ ہے بہت بڑا معجزہ ہے پھر سائنٹیفک فیکٹ آئے ہوئے بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہوئی ہیں جو کوئی بھی پڑھے گا سوچ سمجھ کے پڑھے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا یہ اللہ کا ہی کلام ہے ایسی ایسی باتیں ہیں اس کے اندر جتنا ہم وقت لگائے نا وہ بھی کم ہے پورا دن بھی لگائیں گے تو بھی بہت کم پڑے گا ایسی ایسی علماؤں نے تفسیر لکھی ہیں سبحان اللہ اللہ انہیں جزائے خیر دے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا یہ قرآن تو یقیناً وہ اس میں بے شمار اختلافات پاتے کانٹراڈکشن ہوتی اس میں پھر ہم انسانوں کے جیسے کتابیں ہم جو لکھتے ہیں یا ایون چھوٹی سی بات بھی کسی سے کرتے کتنے اختلافات کتنے کانٹراڈکشن ہوتے پھر اس پہ کوشچن پہ کوشچن کرنا شروع کرتے لوگ اچھا تم نے تو لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں دنیا کی باتیں لیں کتنے ہمارے اختلافات ہوتے لیکن قرآن میں آپ کو ایک بھی کانٹراڈکشن نہیں ملے گی اختلافی بات نہیں ملے گی پھر جنگ کے احکام کی طرف مضمون شروع ہو رہا ہے یہاں پر کہ جب کبھی امن یا جنگ کی کوئی خبر سنتے ہیں یہ منافق تو لوگوں میں پھیلانے لگتے تھے تو ان کو کہا گیا کہ لوگوں میں نہیں پھیلاؤ ایون امن کی بھی بات نہیں پھیلاؤ یعنی کہیں پہ اتنے مشکل میں لوگ ہیں لوگ آ کے ان پہ اٹیک کرے اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ امن میں ہے پھر کون بچائے گا وہ لوگوں کو تو جنگ سے زیادہ امن کی بھی بات پھیلانا یہ بھی بری بات ہے یہ تو اور ڈینجر بات ہے کہ بےچارے مظلوم مارے جا رہے ہیں اور تم بتا نہیں رہے ہو یہ تو اور زیادہ لیکن جب تک تحقیق نہ کرو یہ باتیں پھیلاؤ نہیں بلکہ کیا کرو اگر پتا بھی چلے تو کیا کرو ذمہ دار لوگوں تک پہنچاؤ جو بھی ہے اس کے ذمہ دار امیر وغیرہ ان تک پہنچاؤ کہ ایسا ہو رہا ہے کچھ کرے اس کے لیے جو شخص حق کی مدد میں کوئی کلمہ خیر کہے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا ایون بعد بھی اچھی کرے گا کسی سے تو وہ بھی وہ حصہ پالے گا اور جو کوئی حق کے مخالف میں کلی میں شر زبان سے نکالے گا تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا ایون شر کی بات چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو وہ اس کو مل جائے گی اس لیے زبان کو ذرا سنبھال کے یوز کیا کریں کیونکہ دو چیز ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ ہے ایک تو زبان دوسری شرم گاہ تو دونوں کی حفاظت کریں ہماری زبان ویسے بھی کیچیوں کی طرح چلتی ہے نا سوچے سمجھے بغیر باتیں کرنے لگتے ہیں کسی کے بھی ساتھ سوچتے ہی نہیں کہ کسی کو برا لگے گا یا یہ جو میں بات بولنے جا رہی ہوں وہ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کرے یہ زبان جو ہے نا چھوٹی سی ہے چھوٹا سا پارٹ ہے لیکن ایسا ہے کہ پورا دن بھی آپ اس کو چلاتے رہے بولتے رہے تو تھکتی نہیں ہمارے ہاتھ درد ہوتے پیر درد ہوتے ہیں جب بھی ہم اس کو یوز کرتے پورا دن تو وہ تھک جاتے لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے جو پورا دن بولے زبان نہیں تھکتی گلا تھکے گا یہ تھکے گا وہ تھکے گا لیکن زبان نہیں تھکتی کبھی تو اس کو کنٹرول میں رکھے آگے فرمایا موافق سے واسطہ ہو یا مخالف سے کسی سے بھی واسطہ ہو حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو اسے اس سے بہتر طریقے سے جواب دو یا کم از کم ویسے ہی جواب دو ابھی کوئی ہمیں ملتا ہے مسلمان کوئی جیسے ہم پارٹی وغیرہ میں جاتے ہیں شادیوں میں میت گھر میں کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں میں کیوں پہلے سلام شروع کروں حالانکہ جو سلام شروع کر رہا ہے خود سلام کر رہا ہے اس کو زیادہ ثواب ہے اور کسی نے کہا السلام علیکم تو کہے وعلیکم السلام ایٹ لیسٹ اتنا تو جواب دے کسی کسی کو دیکھا گیا وہ تک نہیں جواب دیتے صرف ہاتھ کرتے سے ہاتھ کر کے بتا دیتے کہ ہم نے سلام کا جواب دیا یہ غلط چیز ہے انہوں نے اجر کمانے کے بدلے اور کچھ کر دیا تو اجر کماؤ ایون وعلیکم السلام کہو یا اس سے بہتر وعلیکم السلام و اللہ اور اس سے بہتر وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکات تیس ثواب ملیں گے تیس نیکیاں ملے گی صرف وعلیکم السلام بولیں گے تو دس وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ بولیں گے تو بیس اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو تیس کیوں گوا رہے اتنے فری میں مل رہے ہیں کچھ نہیں کرنا ہے زبان ویسے بھی کہیں بھی لگا دیتے ایک اچھی چیز کے لیے بھی یوز کیا کریں تو سلام کی بھی بڑی اہمیت ہے اور کئی ایک حدیثیں آتی ہیں اس کے بارے میں کہ یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کو سلام کیا جائے تو سلام کیا کرے صرف انہی کو نہیں جس کو ہم جانتے بلکہ ان کو بھی کیا کرے جن کو ہم نہیں جانتے ان کو بھی سلام کیا کرے کبھی آپ گارڈن وغیرہ میں جاتے کوئی مسلم لیڈی ہوتی ہے وہ بھی واک کرتے رہتی ہے وہ مل گئی اس کو بھی سلام کریں تو جتنا سلام کر سکتے ہیں کریں یاد رکھو سب کو اللہ ہی کے پاس پہنچنا ہے آخر جاؤ گے کہاں یہ تکبر ہے نا کہ کوئی سلام کر رہا ہے اس کو جواب تک نہیں دیتے پہلی بات تو کچھ سلام خود کرتے بھی نہیں اور کوئی کر رہا ہے تو جواب بھی نہیں یا تو ہاتھ سے ورنہ وہ بھی نہیں وہ ٹیڑھا مکر کے دیکھ لیتے ہیں دیکھے ہوں کہ کبھی ایسے بھی لوگ ہیں آج کل کہ سلام کا جواب نہیں دیتے پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں کہ ان کی جواب دینا چاہیے کہ نہیں یہ مشرق ہے کہ یہ منافق ہے کیا ہے سبھی کا سلام کا جواب دیا کرے سب کو اللہ ہی کے پاس پہنچنا ہے جواب دینا ہے ادھر کیا کیے سو so, زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرے جو کام کرو اسی جذبے سے کرو کہ ہمیں واپس جانا ہے اللہ کو جواب دینا ہے نا تو اس جذبے سے کام کرو نیکی کا چھوٹا ہی کام کیوں نہ ہو صرف سلام کا جواب بھی کیوں نہ دینا ہو پھر آگے رکو نمبر نمبر بارہ ہے آیات ایٹی ایٹ سے لے کے نائنٹی ون تک جس میں صلح اور جنگ کے اصول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے فرمایا منافقوں کے بارے میں دو رائے نہ رکھو دو اوپینینس نہ رکھو اب اس کے بارے میں اس کا شان نزول بتاؤں گی اب ہوا یہ تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ یہ آیت جو ہے ابھی جو میں نے اس کا مفہوم بتائی یہ آیت مکہ کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی مکہ میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن کیا کیے وہ مشرقوں کو غالب کرنا چاہتے تھے ہو سکتا ہے رشتہ داریوں کی وجہ سے یا دوستیوں کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ مشرق غالب ہو تو یہ منافقت ہوئی نا ساتھ کس کا دے رہے ہو کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے ساتھ صرف آ گئے تھے کیونکہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے مسلمانوں کے خلاف نہیں تھے لیکن یہ لوگ جو تھے وہ مشرقوں کو غالب کرنا چاہتے تھے حالانکہ اسلام بھی قبول کیا ہوا تھا اور وہ اپنی کسی ضرورت سے مکہ سے نکلے تو اس وقت کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ہماری ملاقات ہوگی جب بھی صحابہ سے ملاقات ہوگی تو کوئی حرج نہیں ہم دیکھ لیں گے مومنوں کو جب ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ جو باتیں ان تک پہنچ گئی تو یہ مکہ سے روانہ ہو چکے تھے یہ جو لوگ تھے جو مسلمان بنے ہوئے تھے وہ وہاں سے نکل گئے تھے چنانچہ ان میں سے ایک جماعت یہ کہنے لگی کہ ان نام مرادوں کے پیچھے جاؤ ان کو پکڑو اور انہیں قتل کر دو کیونکہ یہ اسلام کا ساتھ نہیں دے رہے مشرقوں کا ساتھ دے رہے یہ تمہارے دشمن کو تم پر غالب کرنا چاہتے ہیں مومنوں کی دوسری جماعت بنی تھی یعنی اب ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا کہ اچھا انہوں نے تو کلیمہ پڑا ہوا ہے تو اب کیا کیا جائے دوسری جو جماعت تھی وہ کہنے لگی سبحان اللہ کیا تم ایسے لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہاری طرح ہی مسلمان ہیں کیونکہ مسلمان مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا تو ان کو کیسے ہم قتل کر سکتے محض اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی حالانکہ وہ مسلمان بنے اور اپنے گھروں کو نہیں چھوڑا انہوں نے اور اس وجہ سے تم ان کے خونوں اور مالوں کو حلال سمجھنے لگے یعنی مسلمانوں میں بھی دو جماعت بنی اب یہ کنفیوژن میں تھے کیا کیا جائے اس طرح مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے نا انسان کا حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے درمیان موجود تھے وہاں پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ان میں سے کسی کو کسی بات سے نہیں روکا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بتایا نہیں گیا تھا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ دو گروپ میں سے تب اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی فما الحکم فی المنافقین کی کہ ان کے بارے میں تمہاری دو رائے کیوں ہو گئی ہے تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو وہ تو کلیئر کٹ آ رہے ہیں مشرقوں کو جتانے کے لیے آ رہے ہیں تو اس لیے یہ آیت نازل بھی اب یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو رائے نہ رکھو ان کی پرکھ یہ ہے کہ وہ ہجرت کر جائے اور دشمنوں کے ساتھ نہ رہے تو انہیں اپنے مخالف نہ سمجھو تو پھر وہ تمہارے ساتھ ہے ورنہ جو کوئی دشمنوں کے ساتھ رہے گا دشمن ہی سمجھا جائے گا اور ان کا انٹینشن بھی کیا تھا ان کی نیت کیا تھی کہ مسلمانوں کے خلاف ہی تھی نا مشرقین کو غالب کرنا ان کا مقصد تھا ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو وہ حقیقت میں دشمن کے ساتھی ہیں تمہارے ساتھی نہیں ہیں البتہ وہ دو طرح کے لوگ مستشنا ہیں جن سے تم دوستی کر سکتے ہو دو طرح کے لوگ کون ہیں پہلے تو وہ جو کسی ایسے گروہ کے پاس چلے جائے جس کے ساتھ تمہاری صلح ہے یعنی نان مسلم ہے لیکن تم نے پہلے سے صلح کی ہوئی ہے پہلے ہوتا تھا نا نان مسلم سے بھی صلح کی جاتی تھی تو پھر حرج نہیں وہ مستشن آئیں گے ایکسپشن میں آئیں گے اور دوسرے یہ لوگ جو نہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرقین کے ساتھ لڑنا چاہتے بیچ میں ان کا کوئی مقصد نہیں کسی کے ساتھ نہ دشمنی نہ مسلمانوں سے رکھتے ہیں نہ نان مسلم سے ایسے بھی لوگوں کو چھوڑ دو ان سے ان کے لیے نہیں کہا گیا کہ ان سے دشمنی رکھو یا ان سے دوستی نہ کرو ایسا نہیں کہا گیا ہمارا واضح قانون یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ جنہوں نے تمہارے خلاف ہتھیار اٹھایا اب دیکھیں کون ہے کون سا ریلیجن ہے جو یہ کہے گا کہ جو ہتھیار اٹھائے تو بھی تم ہتھیار نہیں اٹھاؤ ہر ایک کہے گا نا کوئی سامنے آیا تو کیا کرے گا انسان اگر کوئی مارنے آ رہا ہے تو اسے بھی مارا جائے گا نا تو یہی تو کہا جا رہا ہے اس میں کیا غلط ہے اس میں کون سی ٹیررزم کی بات کی جا رہی ہے اگر کوئی آئے تمہارے پاس لڑائی کے لیے تو تم بھی اس سے لڑو یہی سمپل بات کی گئی ہے تو اس کو بڑا ایشو کیوں بنا رہی ہے میڈیا اگر ایک گرو جنگ کرنا نہیں چاہتی تو تمہارے لیے بھی جائز نہیں کہ اس کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ یہ کون بتائے گا یعنی وہ چاہتی نہیں ہے کہ تم کو مارے پھر تم کیوں جا رہے ہو تم بھی نہیں مارو ان کو ان سے جنگ نہیں کرو یہ بات بتائی جا رہی ہے ورنہ کچھ غیر مسلم ایسے ہیں جو بنا وجہ مار رہے ہیں ایسا الاؤ نہیں ہے اسلام میں کہ بنا وجہ کسی کو مارا جائے اسلام کی تعلیم دے کے کیا ہے اور لوگ ایشو کیوں بنا رہے اس کا لیکن جو لوگ جنگ سے نہ روکے وہ چاہتے ہیں تم سے جنگ کرے نکلے میدان میں تو کیا ابھی تم بیٹھ کے رہو گے اب تم کو نکلنا ہوگا تمہاری طرف پیغام سلا نہ بھیجیں اور اپنے ہاتھ نہ روکے ان کو پکڑو اور پوری طرح ان کا مقابلہ و مقاتلہ کرو اگر وہ نہیں چاہتے صلاح کرنا تم سے لڑنا ہی چاہتے وہ یہ نہیں چاہتے کہ تم سکون سے رہو ہم تم سے جنگ کر کے رہیں گے وہ کہہ رہے تو پھر جاؤ میدان میں لیکن وہ بھی قاعدے قانون کے ساتھ امیر ہوگا اور پھر ساری چیزیں یاد رکھیں تو سبحان اللہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں جو لوگ ایشو بنائے ہوئے یہ تو کلیئر کٹ بات سمجھ میں آنے والی ہے تو اس کا مطلب جان لے اور سمجھ لے قرآن کیا کہہ رہا ہے بیچ بیچ کی آیت لے کے لوگوں کو کوٹ نہیں کرے کہ کیا دیکھے قرآن میں یہ ہے اور قرآن میں وہ ہے پیچھے سے بھی دیکھے کیا بتایا جا رہا ہے اور آگے بھی دیکھے اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھے پھر رکو نمبر تھرٹین ہے آیات نمبر نائنٹی ٹو سے لے کے نائنٹی سکس تک جس میں مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کا قتل اس کے بارے میں آتا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ بغیر حالت جنگ کے وہ کسی کو دیدہ دا ناستہ قتل کر دے یعنی کسی کو بھی قتل نہیں کر سکتا مسلمان ہاں کچھ کنڈیشن ہے وہ جب زنا ہو جائے وہ جو شادی شدہ زنا تو رجم کیا جائے اور اگر قاتل ہے تو پھر قاتل کو پکڑا جائے اور اس کو پھر امیر اس کی سزا دے گا اس کو قتل کرے گا وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہاں پر وہ ساری باتیں نہیں بتائی ہوئی آگے آئے گا اس کے بارے میں کہ ایک مسلمان جان بوجھ کر کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو پھر کیا ہوگا اس کے لیے آخرت کی دائمی عذاب میں وہ مبتلا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوگا جان بوجھ کے قتل کیا ہے نا اس نے اور کیا ہوگا اللہ کا غضب اللہ اس پہ غصہ ہوگا اور اس کی لانت بھی اللہ کی لانت بھی ہوگی اب دیکھیں یہاں پر جان بوجھ کر جو بھی کوئی مسلمان مسلمان کو قتل کرے آج ہم میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں کچھ سو کالڈ مسلم کنٹریز جو مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے اور ایون مسجدوں میں جا کے ان کو شہید کر رہا ہے مسجدوں میں جا کے مارا جا رہا ہے انہوں نے یہ آیتیں سننی چاہیے کتنی سخت بات ہے یہ مسلک کے وہ مسلک کے اس میں سے کچھ فکی ایشو نکلے اس پر بھی مار رہے ایک دوسرے کو جان بوجھ کے مارنا پانچ سزائیں بتائی گئی پانچ سزائیں جو جان بوجھ کے مسلمان مسلمان کو قتل کریں پہلی بات جہنم پھر دوسری بات ہمیشہ کی جہنم صرف جہنم نے ہمیشہ پھر تیسری بات اللہ کا غضب ہے اس پر اللہ غصہ اگر ہو جائے تو کیا حال ہو جائے پھر چوتھی چیز اللہ کی لانت اس پہ قرض کیا جا رہا ہے دعا ڈالی ہوئی ہے اس پہ پھر پانچویں چیز اللہ نے بہت بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے اس کے لیے پانچ سزائیں ملیں گی ایسے انسان کو تو آج ہی سن لے جو لوگ ایسی چیزیں کر رہے ہو سن لے کان کھول کے کہ ان کو یہ سب ملنے والا ہے کیوں مار رہے ہو مسلمان مسلمان کو کیوں مار رہا ہے جان بوجھ کر کیا ملنے والا ہے یہ اس دنیا میں شاید تمہیں لگ رہا ہے کچھ مل رہا ہے لیکن آخرت میں دیکھے کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں جس میں ایک بھی پازیٹیو چیز نہیں ہے بہرحال جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے مار ڈالے یعنی ایکسیڈنٹ ہو گیا روڈ پہ چل رہا تھا تو گاڑی کے نیچے آ گیا اب غلطی سے ہو گیا تو کیا کرنا ہے تو بھی اسے بخشا نہیں گیا اسے خون بہا ادا کرنا ہے اس کی کچھ دیت دینی ہوگی اس کو اس کی یہ ہے کہ ایک مومن غلام آزاد کرنا کوئی بھی مومن غلام جو مسلمان ہو اس کو آزاد کرنا اور ساتھ دیت ادا بھی کرنا ہے اسے اللہ یہ کہ وارث کہے کہ نہیں ہم معاف کر دیتے ہیں تو کچھ الگ بات ہے تو پھر معاف کیا جائے گا اور پھر کیا دو مہینے کے پے در پہ ایک کے بعد ایک روزے رکھنے ہیں یعنی کنٹینیو روزے اگر بیچ میں چھوٹ رہا ہے تو پھر واپس سے رکھنے ہوں گے کنٹینیو دو مہینے کے روزے آگے فرمایا بہرحال ایمان والوں کو پوری تحقیق کے بغیر کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے بغیر تحقیق کیا بھی یہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو جنگ میں آ گیا یہ مسلمان تھا ہی نہیں ہاں؟ تحقیق کرے کہ خواہ مخواہ کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر مار ڈالے ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر آگے فرمایا جہاں تک اللہ کی راہ میں لڑنے کا تعلق ہے اس کا یقیناً بڑا اجر ہے بہت بڑا اجر ہے اس کا جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کے درجے کو وہ لوگ ہرگز نہیں پہنچ سکتے جو مجاہد نہیں ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو گئے ہیں اللہ کے راستے میں ان کے برابر تو نہیں ہو سکتے پھر رکو نمبر فورٹین ہے آیات نمبر سے لے کے تک جس میں اسلامی ریاست اسٹیٹ کی طرف ہجرت کے بارے میں بتایا گیا ہے اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کفر کی زمین میں بلا وجہ رہنا بہت بڑا ظلم ہے یعنی ایسا کفر ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کے جو ارکان ہیں وہ پورے کرنے نہیں مل رہے ہیں مطلب نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے ان پہ دوسرے بھی ظلم ہو رہے تو ایسے لوگوں نے اس زمین پہ نہیں رہنا ہے بلکہ کہیں اور ہجرت کر کے جانا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا تھا پہلے تو ایتھوپیا میں حفشا میں ہجرت ہوئی تھی جو کرسچن کنٹری تھی وہ مسلمان کنٹری نہیں تھی وہاں پر ہجرت کی گئی اور پھر سیکنڈ جو ہجرت ہوئی تھی وہ مدینہ کی طرف لیکن کبھی کبھی یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے تو چاہ کے بھی انسان نہیں جاتا تو وہ الگ بات ہے لیکن جتنا ہو سکے ایسی زمین پہ نہ رہے جہاں پر ہم عمل نہ کر سکیں ہمارے ریسٹرکشن اتنے ہو جاتے ہیں کہ نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نہ قرآن پڑھ سکتے ایسے کچھ کنٹری تھے نا جہاں سے لوگوں کے گھروں میں جا کر قرآن کو بھی جلا دیا گیا تاکہ قرآن نہ پڑھے وغیرہ یہ سب چیزیں ہوئی تھی ان پہ ظلم ہوا تھا تو ایسی کنٹری جو ہوتی ہے ایسا ملک ہوتا ہے وہاں نہ رہا جائے بلکہ ہجرت کی جائے اسلامی حکومت کے قائم ہونے کے بعد کفر کے علاقے سے ہجرت کر کے آنا ضروری ہے ہاں کمزور بوڑھے یا عورتیں وغیرہ جو ہے وہ اس حکم سے مستشنا ہے کیونکہ کمزور جو ہوتے ہیں وہ چل ہی نہیں سکتے کوئی بستر مرگ پہ ہے کوئی کہاں ہے تو پھر یہ تو پاسبل نہیں بوڑھے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی یعنی بوڑھے بھی اس کے اندر آئے گے اور عورتیں بھی عورتیں ویسے بھی کمزور ہوتی ہے ڈپینڈنٹ ہوتی ہے مرد پہ تو پھر اگر وہ چاہ کے بھی کبھی نہیں جا سکتی تو پھر اس کے لیے وہ ایکسپشن میں آ جائے گا کہ اسے کوئی گناہ نہیں ہے جنہیں نکلنے کی کوئی راہ ہی نہیں مل رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے معاف ہے ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلنے والے اگر راستے میں مر جائے ابھی ہجرت کرنے نکلے لیکن راستے میں فوت ہو گئے کسی وجہ سے یا تو بیمار ہوئے یا کوئی اور ریزن وہ فوت ہو گئے تو بھی ان کو اس کا اجر ملے گا ہجرت کا اجر مل جائے گا حالانکہ پہنچے بھی نہیں ہے راستے میں ہی فوت ہو گئے اللہ کی زمین وسیع ہے بہت چوڑی ہے اگر اپنا وطن چھوڑ کر نکلو تو نئی نئی رہنے کی جگہ اور معیشت کے نئے نئے سامان پاؤ گے ہم الگ الگ کنٹری میں جاتے تو الگ الگ چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو ہمارے کنٹری میں بھی نہیں ملتی اللہ وہ دے دے گا رہنے کی جگہ بھی دے گا اور معیشت کے سامان بھی مہیا کرے گا پھر رکو نمبر ففٹین ہے آیات نمبر ون ہنڈریڈ ون سے لے کے ون ہنڈریڈ فور تک جس میں دوران جنگ نماز کی کیفیت یعنی جنگ ہو رہی ہے اس میں نماز کس طرح پڑھی جائے وہ ڈیٹیل آئے گا لیکن تھوڑا بہت دیکھتے ہیں اس کے بارے میں سفر کی حالت میں اور جنگ کے دوران نماز کثر کر لینی چاہیے کثر یعنی شارٹ کرتے ہیں نا جیسے فار ایگزامپل ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھنا جمع کر کے وہ بھی علاوہ ظہر کی کتنی ہوگی دو رکعت ہوگی اور اثر کی کتنی ہوگی دو رکعت یعنی صرف اتنی ہی کافی ہیں سنت وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ سفر میں ہیں اور سفر کے دوران نماز پڑھنا ہے اور کہیں ہم اسٹاپ کرتے ہیں جیسے کھانے وغیرہ کے لیے رک جاتے ہیں تو کہیں پہ بھی جہاں پر جگہ ملے اگر نماز کے لیے کچھ نہیں بھی بنا ہے تو سائڈ میں کہیں قبلہ معلوم کر کے وہاں دو دو رکعت دو ظہر کی دو عصر کی کر کے پڑھ لینا ایک ساتھ پھر سفر شروع کرنا کیونکہ نماز کی چھٹی نہیں ہے کسی کو بھی باقی سنت وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں سارا ثواب مل جائے گا کیونکہ سفر کی نماز ہی اتنی ہے ماشاء اللہ الحمد للہ کہ اللہ نے اتنی آسانی کی ہے ہمارے لیے سفر میں بھی ہم ہمارے لیے صرف دو دو نماز دو دو رکعت یعنی چار چار بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں فرض کی اتنی آسانی کی ہے پھر بھی لوگ اس سے غافل ہے اور یاد پتہ رہ کے بھی نہیں پڑھتے حالت جنگ میں قصر نماز کی ادائیگی کا مکمل طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے ان آیات کو آپ دیکھ لینا اور ایک یاد رکھے جنگ کی جو نماز ہوتی ہے وہ ایک طرح کی نہیں ہوتی جنگ کے حساب سے ہوتی ہے اگر جنگ آہستہ آہستہ چل رہی ہے نا بہت زیادہ شور گل نہیں ہے اور پھر بمباریاں وغیرہ نہیں ہو رہی ہیں تو پھر وہ الگ ہوگی وہ سکون سے تھوڑی تھوڑی سکون سے ہوگی لیکن پھر اگر جنگ چل رہی ہے اس میں کچھ اور اس کے حالات ہوں گے انہیں یعنی کچھ اور طریقے سے پڑھنے کہا گیا ہے کہ سواری پہ بھی پڑھ سکتے چلتے وقت بھی نماز پڑھ سکتے تو اکارڈنگ ٹو سچویشن ہوگی کیا حالات ہے اس حساب سے وہ نماز پڑھی جائے گی اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ کو فکر میں جانا ہوگا اور علماؤں سے معلوم کرنا ہوگا تو یہ نماز کا پورا طریقہ آیات میں بتایا گیا ہے پھر فرمایا مسلمانوں کو کبھی بھی اپنے دشمن سے غافل نہیں رہنا چاہیے یعنی نماز بھی پڑھ رہے تو بھی ایسی نماز ہے نا یہ جنگ کے وقت کہ کچھ لوگ نماز پڑھے کچھ لوگ پروٹیکٹ کرنے پیچھے کھڑے یا آگے کھڑے اس طرح سے بھی نماز کے وقت کیا جاتا ہے تو غافل نہ ہو اور ساتھ ساتھ اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھنا ہے نماز میں بھی نماز کا اہتمام ہر حال میں کرنا چاہیے کسی بھی حال میں وہ جنگ کی حالت ہو سفر کی حالت ہو حضر کی حالت ہو ایون سفر میں بھی نماز پڑھنے کا آ گیا ہے اور لوگ کتنے گھر میں رہ کے بھی کبھی کبھی پڑھتے نہیں یا پڑھے تو آرام سے پڑھیں گے کتنا ڈیلے کر دیتے ہیں حالانکہ قرآن میں آتا ہے کہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے وقت پہ فرض ہے پڑھنا جان بوجھ کے ڈیلے کرنا گنہگار ہوں گے جان بوجھ کے نہیں کرے ہاں کبھی سچویشن ایسی ہوتی وہ الگ بات ہے جان بوجھ کے دلے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نماز مسلمانوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے وقت کی پابندی افضل کام پوچھا گیا کیا ہے تو کہا گیا کہ وقت پہ نماز پڑھنا افضل کام ہے اور نماز کے بعد بھی کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے اسی لیے نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنا نہ بھولیں آپ جو ہمیں اسکار بتائے گئے ہیں صبح شام کے اسکار پھر نماز کے بعد کے اسکار میرے ویب سائٹ پہ صبح شام کے اسکار بھی پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے پلس آڈیو ویڈیو بھی ہے اس کے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر تو اس کو لوڈ کریں اور اپنے پاس رکھیں تاکہ جب تک یاد نہیں ہوتا آپ اس کو دیکھ کے پڑھیں بعد میں آٹومیٹیکلی بار بار پڑھنے سے وہ یاد ہو جاتے ہیں نا تو یاد کر لیا کریں تاکہ ہماری نماز منافقوں کی نماز نہ ہو منافق بھی نماز پڑھتے ہیں نا اور ابھی تو وہ بھی نہیں پڑھتے پہلے کے منافق تھے وہ نماز پڑھتے تھے بھاگنے کے چکر میں رہتے تھے تو بھاگنے کے چکر میں نہیں رہے نماز پڑھنے کے بعد بھی ذکر اسکار کرے جو بھی تصبیات ہے وہ پڑھے اللہ کا یاد کریں اور ہر حال میں ہمیں اللہ کا یاد کرنا ہے جیسے ہی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں نا تو وسوسے وغیرہ آنا شروع ہو جاتے تو اس سے بھی ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے کہ ہاں، وسوسہ نہ آئے کسی کے بارے میں نگیٹیو تھنکنگ ہماری شروع ہوتی ہے ہر ایک کے بارے میں ہم نگیٹیو سوچنا شروع کرتے کیوں کیونکہ اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے نا ایک مفسر نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ اگر تمہیں منافقت سے بچنا ہے نا تو اللہ کا ذکر زیادہ کروں تو منافقت سے بری ہوں گے یہ بات انہوں نے بہت اچھی بات بتائی کیونکہ اللہ کا ذکر کرو گے تو کس کی پڑھیے ہمیں ہمیں تو یہ ہے کہ ہمارے ذکر اسکاری پورے نہیں ہو رہے ہم کس کی بات لے کے کیوں بیٹھے ہمیں اپنے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے اور جوڑنا ہے ہم ویسے بھی حق دے ہی نہیں سکتے زندگی بھر سجدے میں بھی پڑے رہے تو بھی ہم اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتے کیوں کس کے پیچھے پڑے کون کیا کر رہا ہے کون کیا کرے چھوڑے اگنور اٹ کس نے کیا بولا کس نے کیا کیا سوچے ہی نہیں بس یہ سوچے کہ میری قبر تیار ہے مجھے جانا ہے مجھے اللہ سے ملاقات کرنا ہے میں ایسا ملنا چاہتی ہوں کہ میرے اوپر کوئی گناہی باقی نہ رہے ہمارے یہ اتنے گناہ ہیں اتنے گناہ ہیں کہ پتہ نہیں پہاڑ لے کے ناچ رہے اور پھر اور بھی اس کے اوپر اور بوجھ بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں سب اگنور کریے جو چیزیں چلتی نا گیبتیں اور پھر دوسری لوگوں کے بارے میں سوچنا اللہ کا ذکر کرے سب نکل جائے گا انشاءاللہ پھر رکو نمبر سکسٹین ہے آیات نمبر ون ہنڈریڈ فائیو سے لے کے ون ہنڈریڈ ٹویلو تک جس میں فیصلہ ہر حال میں عدل اور انصاف سے کیا جائے گا اس کے بارے میں آتا ہے اس کا شان نزول ایک یاد رکھیں اس میں یہ بتایا گیا کہ بہتان کی سزا یعنی اس میں ایک ایک قصہ آتا ہے جو میں ایک دم شارٹ میں لوں گی کہ ایک شخص نے کیا کیا اس کے پاس کسی کی ایک زیرا تھی اس نے چرا لی کسی کی زیرا چرا لی اور اسے کسی کے گھر میں ڈال دیا تاکہ الزام اس کے اوپر آ جائے جس کے گھر میں ڈال دیا اس کے اوپر الزام آئے اس کے الگ سے ایک اسٹوری آتی ہے وہ بہت بڑی اسٹوری ہے لیکن آپ چاہے تو جا کے معلوم کرے حدیثوں کے بک وغیرہ میں آتا ہے تو بہرحال اس نے زیرہ چوری کی اور کسی کے گھر کے سامنے ڈال دی اب الزام آیا وہ جو جس کے گھر کے سامنے ڈالی اس کے اوپر الزام آیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کے ذریعے آپ حق اور عدل پر قائم رہیں نبی کو بتایا جا رہا ہے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ حق اور عدل پر قائم رہیں لہذا ان لوگوں کی پرواہ نہ کرے جو چاہتے ہیں کہ آپ انصاف اور حقیقت کے خلاف فیصلہ کرے لوگ چاہتے تھے کہ آپ اسلم جو کیس آئی ہوئی ہے اس کے خلاف کوئی بات کرے فیصلہ کرنے والے کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ غیر مسلم کے مقابلے میں مسلمان کی بیجا رعایت کرے یعنی اگر غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو اس نے کوئی کیس لایا ہے تو یہ اگر وہ صحیح ہے تو اس کا ساتھ دیا جائے گا اور مسلمان غلط ہے تو اس کا مسلمان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا یاد رکھے یہ کون تعلیم دے گا یہ اسلام تعلیم دیتا ہے اسلام کو تم بدنام کرتے ہو اسلام کی تعلیم کیا ہے پہلے سمجھو کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر غیر مسلم بھی صحیح ہے اگر مسلمان غلط ہے تو غیر مسلم کا ساتھ دو یہ ہے اسلام کی تعلیم بنا وجہ میڈیا سوشل میڈیا پہ غلط باتیں مت پھیلاؤ سوچے سمجھے بغیر پہلے پڑھو لوگوں سے نہیں دیکھو لوگ کیا کر رہے وہ نہیں دیکھو قرآن اور حدیث کیا کہہ رہی ہے وہ دیکھو اسی طرح مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے مسلمان مجرم کی غیر مسلم کے مقابلے میں مدد کرے یہ مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں عامر کے لیے تو جائز یہ ہے آئی نہیں لیکن مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے اور وہ غلط بھی کیوں نہ ہو میں اس کا ساتھ دوں یہ بھی جائز نہیں یہ کون بتا رہا ہے قرآن بتا رہا ہے تم قرآن کو کیا کیا بول رہے ہو قرآن میں ایسا ہے غلط چیزیں بول رہے ہو قرآن پڑھ کے دیکھو سمجھ کے دیکھو کوئی ایسی ریلیجیس بک نہیں جو یا ایسی تعلیم دے پھر آگے فرمایا جس شخص پر ہدایت واضح ہو جائے اور پھر وہ اس سے پھر جائے یعنی اسلام میں آ گیا پھر مرتد ہو گیا پھر پھر گیا تو اس نے بدبختی کی راہ اختیار کی اللہ کا قانون ہے کہ جو شخص جیسی راہ پسند کرتا ہے ویسے ہی نتیجے تک پہنچ جاتا ہے جیسا تم چاہو گے ویسا تم کو ملے گا تم چاہتے ہو میں صحیح راستے پہ رہوں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن مجھے ہٹنا نہیں ہے میرے ماں باپ بھی کیوں نہ میرے خلاف ہو جائے مجھے صحیح راستے پہ چلنا ہے اللہ نے جو بتایا ہے رسول نے جو بتایا ہے وہ راستے پہ میں رہوں گی بھلے مجھے کچھ بھی کہے لوگ یا کچھ بھی کرے میرے ساتھ تو پھر اللہ ویسے راستے میں ڈال دیتا ہے اور وہ انسان چاہتا ہے جو انسان چاہے گا کہ نہیں میں گمراہ ہو جاؤں اللہ گمراہ ہونے کے لیے الاؤ کرے گا چلے تجھے چاہیے ہی نہیں نا سیدھا راستہ جو چاہے گا اس کے لیے وہ مل جائے گا پھر رکو نمبر سیونٹین ہے آیات نمبر ون ہنڈریڈ تھرٹین سے لے کے ون ہنڈریڈ ففٹین تک جس میں شیطان کی وسوسہ اندازی اس کے بارے میں آتا ہے شیطان اور اس کے ساتھیوں کے بڑے وسوسے اندازی یہ ہے کہ تمہیں حقیقت اور عمل سے ہٹا کر باطل ارزوں اور باطل جھوٹی جو جھوٹی امیدیں ہیں اس میں مگن کر دے شیطان بھی چاہتا ہے اور شیطان کے جو ساتھی ہے جو انسان کی شکل میں ہیں لیکن وہ شیطان کے دوست ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں باطل آرزوؤں میں پورے مگن ہو جائے جھوٹی امیدیں بھی دلاتے ہیں لوگ جب دین کی طرف آئیں گے تو بھی ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس میں کیوں پڑھے ہیں دنیا کے پیچھے پڑھو بہت ساری امنگیں اور امیدیں دلاتے رہتے ہیں حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے یاد رکھو ان سے زیادہ مشورے اور سرگوشی اچھی نہیں ہر چیز میں ان سے پوچھنا اچھا مجھے کچھ مشورہ دو یہ چیز ہو رہی ہے میرے ساتھ ان سے کبھی پوچھو بھی مت وہ ہمیشہ غلط ہی مشورے دیں گے کیونکہ وہ دنیا پرست ہے نا دنیا داری ان میں مفاد پرست لوگ دنیا دار لوگ تم کو کیا دین کی بات بتائیں گے ایسے لوگوں سے مشورہ بھی نہیں کرو سرگوشیاں نہیں کرو اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی ہاں ایک سرگوشی میں ہوتی ہے وہ کون سی ہے وہ مشورے میں یا سرگوشی میں خیر ہو سکتی ہے جو خیرات اور یا پھر نیک بات یا لوگوں کی صلاح کے لیے کہی جائے اس میں خیر ہوگی کہ کسی کو سائڈ میں لے کے ہم سرگوشی کرتے کیونکہ کوئی سنے نہیں صدقہ خیرات کرنا ہے کسی کے اوپر یا پھر اچھی کوئی بات بتانی ہے کہ کوئی سنے گا تو شاید وہ جس کو میں بتا رہا ہوں یا بتا رہی ہوں تو لوگ سنیں گے تو وہ فل ہوگا اس کو برا لگے گا تو پھر سائڈ میں لے کے بتا دیا ہم نے کوئی اچھی بات یا صلاح کرنا ہے تو پھر سرگوشی جائز ہے اور وہ اچھی سرگوشی ہوگی پھر آگے فرمایا جو سیدھی راہ پا لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کی راہ کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کرے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا اور یہ بدترین مقام ہے جہنم سب سے بدترین مقام ہے اس لیے ہوشیار رہو اس چیز سے پھر رکو نمبر ایٹین ہے آیات نمبر سے لے کے تک جس میں مشرقین کی بخشش نہیں ہوگی مشرق جو لوگ ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوگی اس کے بارے میں آتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ مشرق کو ہرگز نہیں بخشے گا بالکل بھی نہیں اب دیکھیں پہلے بھی ہم نے آیت پڑھے تھے اس میں میں نے بتائی تھی کہ دو آیت سملر ہیں تو یہ والی وہ آیت ہے کہ اللہ کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے معاف کرے گا لیکن شرک کی معافی نہیں ہے وہی بتایا جا رہی ہے ون سکسٹین میں کہ اللہ مشرق کو ہرگز نہیں بخشے گا بھلے وہ کتنے اچھے کام کر کے آیا ہو لیکن شرک کیا ہے اور اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا یعنی چھوٹی موٹی گنا بڑی کو بھی شاید بخش دے گا لیکن شرک کی معافی نہیں ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ دور گمراہی میں جا پڑا بہت دور گمراہ کے اندر گمراہی اور گمراہی یہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں سرکش شیطان سے مانگتے ہیں یہ مدد مانگتے ہیں شیطانوں سے مدد مانگتے ہیں شیطان ان سے دھوکے اور فریب کے وعدے کرتا ہے کتنے خواب دکھاتا ہے اور ایسا لگتا ہے ایسا ہی ہونے والا ہے وہ انہیں گمراہ کرتا ہے جھوٹی امیدیں دلاتا ہے ان کو اور الٹے کام سکھاتا ہے سیدھے کام نہیں سکھائے گا شیطان ہے نا سیدھے کام کیسے سکھائے گا اور کیا الٹے کام میں اور چیز کیا ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کرواتا ہے اللہ نے جیسا پیدا کیا نا اس میں تبدیلیاں اب اس کی کئی ایک تفسیر آئی ہے کچھ میں یہاں پر بتا دوں مثلا کیسی تبدیلیاں کرتے ہیں یہ قرآن کے ساتھ ہمیں حدیث بھی لینی ہے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ مرد کا عورت سے مشابیت کرنا یا عورت کا مرد کی طرح مشابیت کرنا جیسے عورت پینٹ شرٹ پہنے جیسے وہ آدمی پہنتے ویسے کپڑے پہننے لگے تو وہ پہنتی ہے عورت آدمی بننے کی کوشش کرتی ہے خاص طر سے جس کو بھائی نہیں ہوتا وہ کہتے میں ہی بھائی ہوں اور پھر ویسے ہی رہنے شروع کر دیتی ہے یہ تبدیلی ہے اور خود کبھی کبھی لوگ اپنے ہی باڈی میں کچھ چینج کر دیتے ہیں چہرہ چینج کر دیتے ہیں کبھی خوبصورت بننے اور کوئی کوئی بدصورت بننے بھی لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھی ایلین بن رہا ہے ایک آدمی اور اس کو ایلین کی طرح بنا رہا ہے خود کو اپنے آپ کو تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تو یہ چینج کرتے ہیں اپنے آپ کو جو اللہ نے بنایا نا اس کو چینج کرتے ہیں تخلیق کو اسی طرح مرد اگر عورتوں کی طرح رہنا شروع کر دیں عورتوں کی طرح پہننا شروع کر دیں وہ بھی اسی میں آئے گا پھر لواتت جو ہوتی ہے ہوموسیکشولیٹی جسے کہتے ہیں وہ بھی کیا ہے اللہ کی جو تخلیق ہے اس کی جو کام ہے اس کو تم نے غلط یعنی الٹا کر کے دکھایا تو یہ بھی اسی میں آئے گا پھر ایبروز بنانا یہ بھی تخلیق میں چینج کر رہے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرے نا تو جانور دکھتے ہیں ارے جانور پہلے تو صحیح تھے نا بعد میں تم نے ایبروز بنانا شروع کیا اللہ کے لیے چھوڑو یہ ایبروز بیبروز بنانا تم پہ لانت ہو رہی ہے لانت کر رہے پورا دن لانت میں ہے پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہم خوش کیوں نہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہم تو قرآن پڑھتے ارے حرام چیز کر رہے نا لانت ہے پورا دن لانت برس رہی ہیں ایک چیز صرف چھوڑنے بولے نا ایبروز کتنا غصہ ہوتے میں نے کہ ایک لڑکیوں کو بولی کیوں بناتے دیکھیں لانت ہو رہی پورا دن لانت اور ویسے بھی تم روتے دھوتے رہتے یہ ہوا وہ ہوا خوش نہیں ہے یہ نہیں ہو رہا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہ کچھ گنا کر رہے نا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ ایبروز بنانا بند کرو شاید اسی وجہ سے ہو رہا ہے تو برا مان لیتے مانے ہمارا کام ہم نے بتا دیے اور ٹیٹوز وغیرہ لگوانا جو لگاتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کی تخلیق میں چینج کرنے میں آتی ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جہنم یاد رکھیں جو تخلیق میں چینج کرتے ہیں جبکہ نیک عمل کرنے والے مومنوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے جنتوں میں داخل کرے گا ہمیشہ کوئی ایسا نہیں کہ اتنے سال ہی رہنے والا ہے اتنے سال ہی نہیں ہمیشہ کی جنت تو چاہیے نا یہ ٹیمپرری لائف میں کیا پڑے ہوئے ہیں عارضی زندگی ہے کتنا جینا ہے سکسٹی سیونٹی ایٹی کتنا اس کے لیے اتنی محنت اور جہاں پرماننٹ رہنا اس کے لیے کچھ بھی نہیں محنت جو بچہ کچھ ٹائم ہے صرف وہی لگا رہے ذرا اچھا بھی ٹائم لگایا کرے بیٹھ کے سنا کرے پڑھا کرے صرف چل پھر کے ہی نہیں سنا کرے ذرا ٹائم دے اللہ کے لیے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت وہ اچھی جزا پائے گا بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو صرف عمل اچھے کر رہا ہے لیکن ایمان والا نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ولا ان نقیرہ اور ان پر کھجور کی گٹلی کے سوراخ کے برابر یعنی ذرے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اس اس کو پورا پورا دیا جائے گا شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی بھی ہے ہے یعنی عمل کر رہا اور نیکی بھی کر رہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف جو تھے ان کی ملت کی بھی پیروی کرتا ہے یہ سب سے اچھا انسان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے خلیل اللہ تھے ان کی ملت کی پیروی شرک نہیں کرتے تھے وہ پھر نمبر نائنٹین آیات نمبر ون ٹوینٹی سیون سے لے کے ون تھرٹی فور تک جس میں ایک سے زیادہ بیویا کرنا پالیگیمی کے بارے میں ہے ان کی کیا شرائط ہے وہ آیا ہوا ہے اور دوسرے بھی احکام آئے ہوئے اب سلسلے بیان پھر عورتوں کے حقوق کی طرف پھیرا گیا اب یہاں پر دیکھیے کچھ اور باتیں آئی پہلے عورتوں کے بارے میں سورہ نساء میں ہم نے شروعات سے کیا پڑھے بہت ساری چیزیں شروعات میں عورتوں کے بارے میں پڑھے پھر یہودیوں کے بارے میں مشرقین کے بارے میں یہ سب پڑھتے پڑھتے پھر سے عورتوں کی طرف بات کو پھیرا گیا ہے دور جاہلیت میں صورت حال یہ تھی کہ اگر یتیم لڑکی خوبصورت ہوتی یا مالدار ہوتی اس کے ماں باپ پیسے چھوڑ کے گئے تو سرپرست کیا کرتا مال کی لالچ میں خود اس سے نکاح کر لیتا بھلے ہی وہ لڑکی کو پسند نہیں ہے لیکن وہ زبردستی اس سے شادی کرتا تھا یا پھر کیا کرتا کسی دوسرے سے اس کی اس شرط پہ نکاح کرتا کسی اور کو بولتا تم اس سے شادی کرو لیکن ایک شرط ہے کہ اس کا جو مال ہے نا اس کا ایک حصہ مجھے مل جائے تب تم اس سے شادی کر سکتے ہو تو یہ کنڈیشن رکھتا ہوں خود نہیں کرتا ہے تو اول تو یتیم بچوں کا نکاح ہونے ہی نہیں دیتے تھے پہلی بار کیوں کیونکہ اگر وہ اس کی شادی ہوگی تو اس کا جو شوہر ہے وہ مال کا مطالبہ کرے گا تو مال ہمارے ہاتھ سے نکل گیا نا تو اس کے ایکچولی اکثر یہ ہوتا تھا کہ شادی ہی نہیں کراتے اور کراتے تو خود ہی کرتے اس سے یا کسی اور کو پکڑ لیتے کہ یہ اگر یہ شرط منظور ہے تو یہ ہم کرائیں گے قرآن نے اسے کھلا ظلم کہا ہے یعنی یہ کھلے ظلم سے اللہ نے روکا ہے کھلا ظلم ہے وہ لڑکی پہ یتیم پہ پھر آگے فرمایا البتہ بیوی کو اپنے شوہر سے زیادتی اور بے پرواہی یعنی بے توجہ کا ڈر ہے کہ توجہ ہی نہیں کر رہا ہے شوہر اور اسے خوش کرنے کے لیے اگر وہ یہ کہے کہ میں تھوڑا حق میں سے کچھ چھوڑ دیتی ہوں یعنی مجھے جتنا نان نفقہ مل رہا ہے منتھلی اتنے دے رہے ہیں خرچ چلانے کے لیے تو میں تھوڑا کم کر لیتی ہوں یا اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں کو وائف وغیرہ کے درمیان تو باری ایک دن کی چھوڑ دے یا کچھ ایسا کر لے تاکہ پھر شوہر توجہ کرے اور اس طرح صلح ہو جائے تو کچھ حرج نہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ مال اور دولت کی خواہش ہر انسان میں فطری ہوتی ہے وہ چاہے گی نہیں جتنا مل رہا اتنا ایٹ لیسٹ ملے یا اس سے زیادہ ملے وہ نہیں چاہے گی کہ کم کریں اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ اس سے خوب خبردار ہے کہ تم کیا کر رہے ہو پھر آگے فرمایا تم ہرگز نہیں استطاعت رکھ سکو گے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سب کو سیم سیم تم عدل دو ایک کی طرف جھک جاتا ہے انسان خاص طور سے جو لاسٹ والی رہتی ہے اکثر دیکھا گیا ہے فورتھ نمبر اس کی طرف جھک جاتا ہے کبھی کبھی فرسٹ کی طرف بھی ہوتا ہے لیکن عدل کر ہی نہیں پاؤں گے اللہ کہہ رہے ہیں ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی صورت میں اولین شرط عدل کی ہے عدل کرو اس کے لیے کپڑے لائے تو دوسرے تین کے لیے بھی لانے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی باتیں تمہارے اختیار میں ہیں ان میں ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرو یعنی اگر ایک کو دے رہے تو سب کو دینا ہوگا ورنہ کسی کو بھی نہیں اپنے استطاعت کے مطابق کرنا ہوگا اور کسی ایک ہی کی طرف بالکل نہ جھک جاؤ اکثر ہوتا یہ ہے کہ پہلی جو بیوی ہوتی ہے اس کو بالکل اگنور کبھی کبھی کیا جاتا ہے اس کو پوچھتے بھی نہیں اس کے پاس بھی نہیں جاتے اس کے کوئی حق نہیں دیا جاتا اس کو لٹکاتے پھرتے یعنی لٹکی بھی رکھ دیتے تو یہ جائز نہیں کسی کو بھی لٹکتی نہ چھوڑو ایک کو بھی لٹکتی چھوڑنا نہیں ہے کہ کبھی اس کو پوچھے بھی نہیں اس کو دے بھی نہیں اس کے پاس بھی نہیں جائے کبھی کبھی پیسے دیتے لیکن اس کے پاس نہیں جاتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت تاکیدی حکم ہے اس سے ہر حال میں ڈرتے رہو صرف شادیاں کرنا مقصد ہے اس کو ویسا رکھنا بھی ہوگا عدل کے ساتھ سب کو رکھنا ہوگا جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اس بات سے نہ بھولو کہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں بالکل نیست و نابود تم کو فنا کر دیں اللہ اس پہ بھی قادر ہے اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کھڑا کرے پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا نہ مانگو کیونکہ اکثر لوگ دنیا دنیا دنیا مانگتے رہتے ہیں اور دنیا میں بھی ہنسنا کبھی کبھی نہیں مانگتے اللہ مجھے موت دے کہتے ہیں تاکہ ظلم ستم سے بچ سکوں تو صرف دنیا نہیں مانگو بلکہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگو دونوں کی بھلائی دنیا میں بھی اللہ بھلائی دے اور آخرت میں بھی دے وہ سب کچھ دے دے گا اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے یاد رکھے سب دے گا ہم سب کو سب کچھ بھی دے دے تو بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی مانگ کے تو دیکھو پھر رکو نمبر ٹوینٹی ہے آیات نمبر سے لے کے تک جس میں مسلمان کی سچی گواہی اور منافقین کی کجروی ٹیڑا پن اس کے بارے میں آتا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن کر رہیں اگر جو سچی گواہی خود ان کے ذات کے خلاف کیوں نہ ہو یا ان کے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو پھر بھی سچی گواہی دینا ہے انصاف پر رہنا ہے گواہی دینے میں نہ تو کسی کی دولت کی پرواہ کرے کہ یہ امیر ہے کیسے اس کے خلاف میں گواہی دوں یہ پرواہ نہیں کرے کہ وہ امیر ہے دولت مند ہے اور نہ ہی کسی غربت پر ترس کھائے کہ بیچارہ غریب ہے اس کا ہی میں ساتھ دیتا ہوں نا ایسا نہیں کرے اس کے غربت پر بھی ترس نہ کھائے اللہ اس کا بہت زیادہ حقدار ہے ہم جتنا چاہتے ہیں نا اس سے زیادہ اللہ اس بندے کو چاہتا ہے جو بات کہیں وہ صاف صاف کہیں یعنی کوئی بھی بات گھما پھرا کر نہیں کہے ہیرا پھیری کر کے نہیں کہے جب بھی گواہی دے تو کہ کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آئے اور کہے کہ ہم نے تو صحیح بات بتائی لیکن گھما پھرا کے بتائی تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے اور گواہی دینے سے انکار بھی نہیں کریں پھر آگے فرمایا اچھی عادات اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب پختہ ایمان دل میں جم جائے تب اچھے عادات آئے گے اچھے اخلاق والے بننا چاہتے نا تو پکا ایمان پیدا کرنا ہوگا دل میں وہ ایمان کامل ایمان نہیں جس پر استقامت نہ ہو ایک دن کر رہے ایک دن نہیں کر رہے نیکی کا کام ایک دن کریں گے دوسرے دن نہیں کریں گے یہ نہیں استقامت ہو کبھی ادھر والی بات اور کبھی ادھر والی بات اس سے سیدھا راستہ نہیں مل سکتا پھر آگے فرمایا منافقوں کا طریقہ ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں کے دوست اور مددگار بنتے ہیں مومنوں کے ساتھ دوستیاں نہیں ہوتی ان کی بلکہ جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں ان سے دوستیاں رکھتے ہیں ان کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں لیکن مسلمانوں کو پوچھتے بھی نہیں تاکہ عزت حاصل کرے ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ اگر رہیں گے اٹھیں گے بیٹھیں گے تو عزت ملے گی ہے نا کچھ ملک ایسے ان کو لگتا ہے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہماری عزت اور بڑھے گی حالانکہ عزت تو سب اللہ کے پاس ہے تم عزت ڈھونڈ رہے ہو تو اللہ کے پاس ڈھونڈو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں عزت وہاں ملے گی ان لوگوں میں نہیں ملے گی جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یعنی منافق جو تھے وہ بھی مذاق اڑاتے تھے اور آج بھی کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ مذاق اڑاتے ہوروں کے بارے میں اور کیسے کیسے چیزیں بنائی ہوئی پروگرام بنائے ہوئے فرشتوں کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں تو یہ منافق آج بھی ہے تو ان منافق یا پھر کافر کافر بھی اپنی مجلسوں میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی آیاتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اگر ایسی مجلس ہو تو تم ان مجلس میں نہ بیٹھو وہاں سے اڑ جاؤ وہاں نہیں بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے کوئی اور بات کرنے لگے تب تک وہاں نہیں جانا ہے ورنہ تم بھی اس وقت یقیناً انہی جیسے ہوں گے بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے وہ ہے حالانکہ تم نے زبان سے کچھ نہیں کہا پھر بھی تم اس میں شامل ہیں اس کا مطلب تم بھی وہی ہے جو وہ کر رہے تم ان کو ایکسپٹ کر رہے ہیں بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے آج مزاق اڑا رہے نا کل دیکھ لیں گے جب اللہ جمع کرے گا کہ کیا کیا کر کے آئے پھر آگے فرمایا منافق الگ تھلگ رہ کر تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں چلے دیکھتے کیا ہو گیا جنگ سے آ رہے تو ہار بھی جیت بھی اگر مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم دل سے تو تمہارے ساتھ تھے کیونکہ ابھی یہ مفاد پرست تھے نا کچھ ملے گا دیے تو دیے وہ غنیمت کے مال سے ہم تو دل سے تو تمہارے ساتھ تھے لیکن مجبوری تھی نا اس لیے نہیں آ سکے اور اگر کافروں کی جیت ہو جاتی ہے دیکھیں منافق کیا ہوتا ہے نہ یہاں کا نہ وہاں کا کافروں کی جب جیت ہو جاتی ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ اس فتح میں ہم تمہارے ساتھ تھے ہم نے تمہارا ساتھ دیا دل سے ہم تمہارے ہی ساتھ تھے قیامت کے دل اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کیا کہہ رہے اور کیا کر رہے دل میں کیا تھا پھر اس جوس کا ففتھ جوس کا لاسٹ رکو آتا ہے رکو نمبر 21 آیات نمبر 142 سے لے کے 152 تک جس میں منافقوں کی واضح نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ منافق کیسا ہوتا ہے اور پلس برائی کی تشہیر برائی کو مشہور کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کی کچھ آیتیں اس پارے میں آئے گی اور پھر کنٹینیوشن سکس پارے میں ہوگا چھٹے پارے میں منافقوں کے واضح نشانی یہ ہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکا دینا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے اللہ دل کی بات نہیں جان رہا ہے وہ اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ خود دھوکے میں گرفتار ہے یہ بھی نہیں جانتے وہ خود اور کیا کرتے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے سستی کاہلی سے ایک دم سست ہو کے پڑھنا ہے بوجھ اتارنا ہے اس لیے اتارنا ہے نیکی کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے کرتے ہیں صرف لوگ دیکھ لیں میں نے کتنی نیکیا کی میں نے اس کو صدقہ کی خیرات کی سب دکھاوا دکھاوا دکھاوا فوٹو بھی کھینچواتے ہیں دیتے وقت تو نیکی کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں نئی کے برابر ان کا اللہ کا ذکر ہوتا ہے ہر دم تجبزب کا شکار ہے ڈاما ڈول ہے کبھی ادھر کبھی ادھر لا الہ اولائی و الہ اولائی نہ ان کی طرف یعنی نہ مومنوں کی طرف اور نہ ان کی طرف یعنی کافروں کی طرف یہ مفاد پرست لوگ مفاد پرست سے فائدہ حاصل کر دنیا کا تو پانچ صفات منافقین کی یہاں بتائی گئی ہے اس کو میں تھوڑا سا مرائز کرتی ہوں تاکہ ہم اس آئینے میں خود کو دیکھیں اگر اس میں سے کوئی چیز ہے تو آج ہی ریکٹیفائی کر لیں پہلی چیز دھوکے بازیاں دھوکے بازیاں بھلے ہی اللہ سے ہو یا کسی سے بھی دھوکے باز بننا ہی نہیں منافق کو کی صفت یہ دھوکے بازی دینا بزنس کر رہے ہو آپ یا کچھ کر رہے ہو منافقت میں آئے گا دھوکے بازی کر رہے ہو تو دوسری چیز نماز سستی سے پڑھنا سست ہو کے یہ بھی مارک کرے خود کو سستی آتی ہے نماز پڑھنے بوجھ اتارنا اس لیے اگر اذان سے پہلے ہی ریڈی رہیں گے نا تو سستی نہیں آئے گی پہلے ہی وضو بزو کر کے ویسے بھی وضو میں ہی رہا کریں کیا اس میں بگڑتا ہے اچھی بات ہے نا وضو میں رہنا تو سستی نہیں آئے گی یہ اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہے جو سستی نہیں آنے کے لیے کھانے سے پہلے نماز پڑھیں تو بھی سستی نہیں آتی بہرحال نماز سستی سے پڑھتے ہیں گے پھر تیسری چیز دکھاوے کی نماز جب مہمان آتے ہیں تو لمبی چوڑی کی کرنا شروع کرتے ہیں کتنا ٹائم رکو میں کھڑے رہیں گے سجدے میں رہیں گے لیکن ایسے اکیلے پڑھیں گے تو فاسٹ بولتے فٹافٹ میں نماز پڑھ کے آتی ہوں فٹافٹ ایسے لوگ دکھاوے کی نماز پھر چوتھی چیز ان میں کیا ہوتی ہے بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی ازکار غائب صبح شام کے بھی نہیں اور نماز کے بعد کے بھی ازکار کچھ نہیں ارے جب نماز پڑھنے کے بعد وقت بھی نہیں نا پڑھنے کے لیے وہاں بیٹھ کر تو جو کچھ کام کر رہے ہو جیسے کھانا بنا رہے ہو یا پھر کچھ اور کام کرے ٹیبل لگا رہے ہو یا کچھ کر رہے ہو تو کام کرتے کرتے پڑھے اتنا بھی یاد نہیں کہ وغیرہ سبھی کو آتے ہوں گے وہ پڑھنا کیا مشکل ہے پڑھے اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی یہ ایک کال بھی ہے کہ جس کو منافقت سے بچنا ہے نا اس نے اللہ کا ذکر زیادہ کرے تو وہ منافقت سے بری ہو جائے گا کثرت سے اللہ کا یاد کرے وہ نفاق سے بری ہو جائے گا اور پانچویں چیز کفرا اور ایمان کے درمیان متردد داما ڈول تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں ڈھونڈیں یہ جو ہے نا ساری چیزیں ہمارے لیے آئینہ ہے ہمارے لیے ہی ہے نا قرآن ہم سب کے لیے قرآن ہے اور کبھی کبھی کئی چیزیں ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں لیکن یاد نہیں رہتی تو یہ یاد دہانی کے لیے بھی ہے قرآن آگے فرمایا مسلمان پر اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں دلی دوست نہیں بنانے کہا گیا ہے ہر راز شیئر نہیں کریں ان کی مدد کریں ان کی ہیلپ کرنا اچھی بات ہے جب بھی مشکل ہے تو ان کی مدد کریں لیکن ایک شرط ہے کہ شرک نہ ہو اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو وہ بات نہیں اوکے اور آگے فرمایا منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے فی در کل من النار سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے اب یہاں درک آیا درک اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ درجات جو ہوتے ہیں درجات جنت کے لیے کیا آتا ہے درجات بلند ہوں گے یہ ہوں گے تو درجات جو ہوتا ہے وہ سیڑھی اگر اوپر جا رہی ہے سیڑھی اوپر جا رہی ہے تو درجات کہتے ہیں مثلا جنت اور اگر درک کہتے درکات سیڑھی اگر نیچے آتی ہیں تو درکات کہتے ہیں مثلا جہنم اس کا مطلب کیا ہے جنت اوپر ہے جہنم نیچے ہے اس سے یہ بات لیتے ہیں اللہ عالم سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے یہ لوگ منافق سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے چلے منافقت تھی پہلے ان میں لیکن ابھی پتا چلا اب وہ یہ نہیں سوچے اچھا میں بہت زیادہ منافق تھی اب کیا اللہ معاف کرے گا چلے کنٹینیو کرتے ہیں ویسے بھی جانا تو جہنم میں ہی ہے نا نہیں تب بھی اللہ کہتا ہے اتنا تم نے کیا اتنا ہرٹ کیا مسلمانوں کو بھی ہرٹ کیا اور دوسروں کو بھی کیا پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ تم توبہ کرو اور اپنی اصلاح کرو تو بھی میں معاف کرنے والا ہوں سبحان اللہ اور اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو قرآن اور حدیث کو تھام لو اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اللہ کا ارشاد ہے کہ تم شکر گزار اور ایماندار بن جاؤ تو کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر ماشاء اللہ اتنی سبحان اللہ اتنی اچھی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ پیار آ جاتا ہے بہت زیادہ پیار آتا ہے کہ کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر اللہ نہیں چاہتا تم کو عذاب دے تو اس لیے شکر گزار بندے بنو ایماندار بن جاؤ کیا ملے گا اللہ کو تم کو عذاب دے کر وہ تو قدردان اور خوب علم والا ہے اللہ ظالم نہیں ہے یاد رکھے لیکن جب بندہ گناہ پر گناہ کرتے رہتا ہے تو وہ بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے پتہ رہ کے بھی گناہ کر رہا ہے پھر اللہ کی طرف سے اس پر عذاب آتا ہے اور اس کی زندگی مشکلات میں پڑ جاتی ہے اکثر مشکلات ہم کہتے ہیں مشکلات کیوں آ رہی ہیں ہماری زندگی میں کبھی کبھی یہ بھی ریزن ہوتا ہے ہم گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ کرتے رہتے اس لیے بھی کبھی مشکلات آتی ہیں ویسے کئی ایک وجہ ہوتے ہیں الحمد للہ رب العالمین یہاں پر ہماری ففتھ جوس یعنی پانچواں پارا کمپلیٹ ہو گیا الحمد رب العالمین